ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان سے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں بتا بسا ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بتا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اول کھلا دیے ہیں جب آپ قیامت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہیں ان کی مہک میں دل کے ان ہلا دیے ہیں ایک دل ہمارا اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے دلا دیے دلاگ تم نے تو چلتے پھرتے دیے جس راہ چل گئے ہیں کچھ بتا دے بلا سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے کوئی تو ہو اتنا بھی جو آہ کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیرے بشر کو خبر نہ ہو ان کے نثار کوئی کیسے میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نسد ہو گارو کے منہ تو دریا بہا دیے ہیں میرے قریب سے کترا کسی نے مانگا میرے قریب سے گھر سرا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسم آ گئے ہو سکھ کے بٹھا دیے ہیں جس آ گئے وہ سکے کے بٹھا دیے ہیں جلوائے نور گئے کس طرح گئے تصویر سنیت گے کے سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے ملک شکر کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک شکر کی شاہی تم کو رضا مسلم جے جی۔ سم آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جسم آ گئے ہو سکھے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے جس راہ چل گئے ہیں بسا دیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کلام سنا آپ نے آج انشاءاللہ شاء اللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ شامل ہوں گے رکن شورا حضرت مولانا ابو مدنی حاجی عبد الحبیب اطاری سلم الباری اور ان سے بھی ہم نے مدنی پھول لینے ہیں مبلی کے اسلامی تشریف لا چکے ہیں اور سلسلے کا موضوع آپ پہلے ہی سماعت فرما چکے ہیں سلسلے کا موضوع ہے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے حضور کیا سلسلے کا موضوع آپ نے آج رکھا ہے دنیا چھوڑ جانا ہے کچھ ذرا بتائیں اس کے بارے میں دنیا چھوڑ کے جانا ہے تو سب کو ہی پتا دنیا چھوڑ کے جانا ہے سب کو پتا ہے تو لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے عمل سے ایسا نہیں لگتا یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہ ایک شیر کا ٹکڑا ہے وہ چند اشعار اگر ہم پہلے سن لیں کہ دلا غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے یعنی انگلش بولنے والے اسلامی بھائیوں کی آسانی کے لیے میں بتا دوں کہ oh my Islamic brother remember you have to leave this world any time and after leave this world you have to sleep in grave lonely دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے کیڑوں نے کھانا ہے تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا زمیں کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے عزیزہ یاد کر جس دن کے اسرائیل آئیں گے نہ جائے نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل کرے دعوی دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے دلا غافل نہ ہو دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تو یہ دنیا چھوڑ جانا ہے شیر کا ٹکڑا تھا جس کا پہلا مصرا یہ کہ دلا غافل نہ ہو یکدم کہ اے دل تو غافل نہ ہو تو غفلت اختیار نہ کر غفلت یہ کہ کسی چیز کو بھول جانا کسی چیز کو نظر انداز کر دینا اس کو غفلت کہا جاتا ہے اور بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے کہ یہ دنیا کی ساری رونقیں چھوڑ کر بالآخر ہمیں زمین کے اندر سما جانا کہ الحمد ہم مسلمان ہیں ہمیں دفن کیا جاتا ہے مرنے کے بعد تو یہاں پر اپنے مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص جو ہمارے ویورز بیرون ملک سے شامل ہیں جی یو ایس اے اور کینیڈا کے جی جی اور بھی ممالک کے الحمدللہ شامل ہیں تو بعض اوقات تو ایسی جگہ سے کال آتی ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے کال آئی تھی اور نیپال سے ایک مرتبہ کال آئی تھی نام بھی جو ہے نا جی، وہ جی۔ ہوتے ہیں اور حضور یہ پاکستان کی بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جن کے عمومی طور پہ نام نہیں سنے ہوتے تو ماشاء اللہ وہاں سے بھی کال الحمد للہ یہ کہاں کہاں نہ جانے دنیا میں اس وقت چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوں گے الحمد تو عرض یہ کرنی تھی سب سے جی اور خود اپنے لیے بھی کہ قبرستان جانے کا کس ہر کسی کو کبھی نہ کبھی تو اتفاق ہوا ہوگا کبھی یہ غور کیجئے کہ قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے اس کی سوگوار فضائیں اور غمناک ہوائیں زبان حال سے یہ اعلان نہیں کر رہی ہوتی کیا دنیا کی زندگی پر مطمئن رہنے والوں تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گڑے میں آنا ہے اب دوسری بات یہ کہ یہ قبریں بظاہر ہمیں اوپر سے یکساں دکھائی دیتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے تھے ڈھیر ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر بھی قبریں اور قبرستان بالکل اب یہ قبریں مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے جائیں اور تصور کریں گے یہ قبریں جو ہیں اوپر سے برابر ہیں لیکن اندر سے برابر نہیں ہے اندر سے ہو سکتا ہے کہ بعض قبریں ایسی ہیں کسی قبرستان میں کہ اگر اس کے تلے دفن ہونے والا نمازی تھا رمضان و مبارک کے روزے رکھنے والا تھا اعتکاف کرنے والا تھا ماہ رمضان کا عاشق اور قدردان تھا اور فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا رزق حلال کمانے والا تھا لوگوں کے حقوق پورے کرنے والا تھا تلاوت قرآن کرنے والا تھا نوافل کی ادائیگی کرنے والا تھا آجزی حسن اخلاق کا پیکر تھا تکبر اور حسد جیسی بیماریوں سے دور تھا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلاۃ والسلام کی پیاری پیاری سنت مبارکہ داڑی شریف سجانے والا تھا امام کا تاج اپنے سر پہ سجانے والا تھا سنتوں پر عمل کرنے والا تھا ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا اور صحابہ کرام الحم الردوان اور اہل بیت عظام اور اولیاء کرام اللہ تعالی عنہم کا دیوانہ تھا تو اس کی قبر جو اوپر سے بظاہر یہ چھوٹی سی ڈھیری دکھائی دیتی ہے مٹی کی تو اس کی قبر ہو سکتا ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے اس قبر کا اندرونی حصہ تا حد نگاہ وسیع ہو چکا ہو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو اور اس مٹی کے ڈھیر کے تلے جہاں باہر کا موسم بہت ہمیں سوگوار اور اداس دکھائی دیتا ہے اس قبر کے اندر جنت کا حسین باغ موجود ہو یہ تو ایک کنسپٹ ہو گیا اب دوسری جانب اگر اسی مٹی کے ڈھیر کے تلے دفن ہونے والا بے نمازی تھا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا تھا حج فرض ہو چکا لیکن ادا نہیں کیا اور مسلمانوں کے حقوق تلف کرنے والا تھا ان کی عبادتوں میں خلر ڈالتا تھا شور مچاتا تھا اور ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا لوگوں کے قرضے دبا لیتا تھا شرابیں پیتا تھا جوا کھیلتا تھا بدکاریاں کرتا تھا مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بتا وصول کرتا تھا یا تاوان کی خاطر دوسروں کو اغوا کیا کرتا تھا چوری کرتا تھا ڈاکہ ڈالتا تھا امانتوں میں خیانت کرتا تھا زمینوں پر ناجائز قبضے کرتا تھا اور مختلف گناہوں میں ملوث تھا تو اس کی قبر اوپر سے بظاہر ہمیں مٹی کا ڈھیر دکھائی دیتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی سانپ اور بچھو اس کے لاشے سے لپٹے ہوئے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات ایسی روایات <coughs> ملتی ہیں کہ دکھا دیا جاتا ہے جی مطلب ماں باپ ماں کے نافرمان کے بارے میں ایک بہت مطلب عبرت آمیز روایت ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں قبرستان گیا تو وہاں پر قبر سے ایک مردہ نکلا اور بالکل سیاہ اور گدے کی طرح وہ آوازیں نکال رہا تھا کچھ دیر بعد وہ پھر دوبارہ قبر میں چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس کا تو وہ اثر کا وقت تھا جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں سے اس طرح سے بدتمیزی کیا کرتا تھا کہ تم کیا گدے کی طرح ڈیچو ڈیچو آواز نکالتی رہتی تو یہ ماں کی نافرمانی اس کے سامنے آئی اور قبر میں اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے قبروں کے معاملات بھی بعض اوقات دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں تو قبر حضور آپ ماشاء اللہ راج میں قبر کے بارے میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ آپ نے جو پوری کہتے ہیں کہ تصویر کشی کی ہے جو منظر کشی کی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہر قبر کی ایک الگ کہانی ہے جی، جی۔ کہتے ہیں مردے کا حال قبر ہی جانتا ہے قبر قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے جی، اب قبرستان میں جاتے ہیں ہم سبھی ہی جاتے ہیں اور قبریں دیکھ کر بھی آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے نفسیاتی اثر ہوتا ہے کسی مردے کو چھوڑ کر آتے ہیں یہ کیسی ریئلٹی ہے یہ کیسی حقیقت ہے جیسے آپ کا ٹاپک ہی آج کے سلسلے کا ہے کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہ احساس ہی اگر مل جائے نا کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بالکل کاش دل پہ نقش ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا دنیا میں گم ہونے کی نہ خواہش ہوگی نہ اس کے اندر برائیاں کرنے کا جیلا چاہے گا نہ یہاں مال جمع کرنے کی تمنا ہوگی جب چھوڑ ہی جانا ہے تو جہاں جانا ہے پھر وہاں کی تیاری میں بندہ مصروف ہو جائے گا اور پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد ایسا نہیں کہ سب چھوٹ جائے گا پھر کچھ ہے جس کا حساب دینا ہے بالکل اور پھر جس نے اچھے اعمال لے کر جانا جیسے آپ نے ایک منظر کشی کی کہ جو نیکیاں کر کے قبر میں جائے گا تو یعنی دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ایک تو جس دنیا میں ہم دل لگائے بیٹھے ہیں وہ تو چھوڑ جانا ہے مگر اس دنیا میں زندگی گزارنی کیسے وہ بہت ضروری ہے سب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ کچھ جو ہے وہ کس کچھ کا حساب دینا ہے کچھ پیچھے چھوڑ کے جانا ہے اس کا بھی کنیکشن جو ہے باقی رہنا ہے دنیا چھوڑ جانا ہے مگر دنیا میں کیا چھوڑ جانا ہے جی۔ اس کا بھی حساب دینا ہے بہت اہم آپ نے بات کی اور اس کا تعلق بھی ہوگا برزخی بالکل آپ نے اولاد کیسی چھوڑی آپ نے مال کیسا چھوڑا آپ نے پیچھے گناہ جاریہ کے کام تو نہیں کر دیے اگر ایسے کام کر دیے جو مرنے کے بعد کام آنے تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے نا اس کی بہت ساری جہد بن سکتی ہیں لیکن مدری چینل کے ناظرین غور کریں اس وقت چونکہ بالخصوص ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے امریکہ اور کینیڈا کے ناظرین کو پاکستان میں بھی بہت بڑی تعداد دیکھتی ہے ہم سبھی وہ لوگ ہیں ہم یہاں جو منچ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہم سب نے جنازے دیکھے ہیں ہم میں سے ہمارے کہاں ہے پردادا ہم کسی اور کی بات نہ کریں اپنی فیملی کو ذرا غور کر لیں کہ میرے خاندان کے کتنے لوگ آج قبروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ دنیا چھوڑ گئے ہو سکتا ہے کسی کے عزیز وغیرہ آج بھی بالکل ان قریب ہوئے ہوتے ہیں کچھ دنوں پہلے ہوئے ہوتے ہیں آج میں کل رات ایک مطلب ہمارے بہت قریبی عزیز کی جنازہ ہوا ہے انتقال ہوا ہے رات تقریباً ڈیڑھ بجے گھر والے وہاں جانا پڑا ان کو لے کے گھر والوں کو تو یہ واقعات روز ہی کسی وقت ہم سن ہی رہے ہوتے ہیں کہ دنیا چھوڑ کر یہ چلا گیا اس کے لیے مسجد میں اعلان ہوا لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے بھی چھوڑ کر جانا ہے یہ کیوں غفلت کی چادر تانی ہوئی ہے اور ایک ایسی ریالٹی ہے کہ اچانک دنیا سے جانا پڑے گا پھر اس وقت موقع نہیں ملے گا کہ بندہ کہے کہ اب نیکیاں کر لوں اب نیک اعمال کر لوں اور قبر میں جا کر بڑا جو ابیر علیہ سنت مکتبۃ المدینہ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے ہمیں قبر میں کام آنے والا دوست قبر میں لے جانے والا دوست ہاں جو قبر میں کام آنے والا جو بھی اس کتاب کا ٹاپک ہے بڑا اہم اس کتاب کا موضوع ہے اس کتاب کے اندر ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کہ <clears throat> دنیا سے جب بندہ جاتا ہے جی، جی۔ تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کر مرا ہے بالکل اور قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہے اللہ اصل بات تو یہ کہ وہ لے کر کیا گیا ہے تو ہمیں اور آپ یہ سوچیں کہ جس دنیا کو چھوڑ کر ہم نے آخری سفر پر جانا ہے ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھنا شاید اور آسان ہو جائے گا کیونکہ آل اوور دا ورلڈ لوگ ٹریول کرتے ہیں ہوائی جہاز کا ٹریول کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک بورڈنگ کارڈ ہوتا ہے اور ہم ایک بورڈنگ لاؤنج میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو جو وہ بورڈنگ لاؤنج ہے جہاں سے ہمیں ٹریول شروع کرنا ہے وہاں پر کوئی مصروف نہیں ہوتا زیادہ ہر وقت وہ کانشیس رہتا ہے وہ الرٹ رہتا ہے کہ کہیں میری کال آ جائے گی اور فلائٹ کے لیے مجھے جانا پڑے گا اس بورڈنگ لاؤنج میں کوئی آرام بھی نہیں کرتا اس بورڈنگ لاؤنج میں کوئی زیادہ دل بھی نہیں لگاتا اب کوئی بندہ بورڈنگ لاؤنج جا کے رنگ و روگن شروع کر تو لوگ کہیں گے کس بات کی مصروف ہو رہے ابھی تھوڑی دیر میں تمہاری فلائٹ اڑنے والی ہے اور اب فلائٹ میں کیا ساتھ جاتا ہے فلائٹ میں ہینڈ لگیج ساتھ جاتا ہے جو ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور سامان نہیں جا سکتا اب اگزامپل کے ذریعے سمجھیں کہ ہم سب اس دنیا میں جو آئے نا ہاں۔ ہم اس وقت بورڈنگ لاؤنج میں ہیں کلو ذائقت الموت الموت قد موت کلو نفس شار بوہا ہم دنیا میں آئے ہیں اب ہم نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہمارے ہاتھ میں سب کے ہاتھ میں ڈیتھ کا بورڈنگ کارڈ موجود ہے کبھی بھی کال آ سکتا بہت پیاری مثال دی آپ نے اس پہ انٹلیکچل لیول پر اگر ہم دیکھیں نا تو یہ جو بورڈنگ لانچ ہوتا ہے جی۔ اس میں اگر کوئی دل لگائے اور بیٹھ جائے بڑے مزے سے ہاں۔ ہم اسے کہیں گے کہ یہ احمد ہے لیکن وہی معاملہ ہم دنیا کے اندر خود کر رہے ہوتے ہم نے رونقوں سے دل لگایا آپ دیکھیں نا قرآن سے جی، پتھر سے بالکل دنیا ہی میں جانا ہی نہیں ہے یعنی یہ جملہ ہی اگر یاد کر لیں نا یہ دنیا چھوڑ جانا ہے ایسا لگتا ہے دنیا چھوڑنا ہی نہیں ہے ہم سب میں کسی اور اپنے آپ کو خارج نہیں کریں گے ہم سب اپنی لائف اسٹائل کو دیکھیں کہ ہم اپنی لائف اسٹائل کو سامنے رکھیں اور یہ سوال کر لیں کہ کیا تجھے دنیا چھوڑ جانا ہے ہاں. اعمال اور زندگی گزارنے کا طریقہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے سب کچھ دنیا ہے حالانکہ ایسا نہیں یہ دنیا چھوڑ جانا ہے اور سڈنلی چھوڑ جانا ہے یہ سب سے اہم بات یہ ہاں میں وہ صاف بات ہے تو سڈن پتا وہاں تو اعلان ہوتا ہے بالکل آپ کو پتا کتنے بجے فلائٹ ہے اور ٹائم کا بھی ٹائم کا بھی سڈنلی ہاں، جو ہے نا یہ سب سے نازک معاملہ ہے کہ ہر وقت تیار بعد میں کام کر لوں گا بعد میں نیکیاں کر لوں گا شیطان لمبی امیدیں زیادہ رہتا ہے لوگ ملتے ہیں جی،, جی اچھا ایک اور بڑی عجیب بات ہے آصف بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا ہمارے سلمان بھائی کو بھی ہوا ہوگا کہ ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں نا دے ریئلائز ان کو پتا میں کیا غلط کر رہا ہوں جی جی میں جانتا ہوں میں کیا غلط کر رہا ہوں بس کچھ عرصے بعد چھوڑ دوں گا مجھے پتا ہے میں حرام روزی کما رہا ہوں لیکن بس تھوڑے سے مسائل ہیں بس وہ حل ہو جائے پھر حرام روزی چھوڑ دوں گا میں مجھے پتا ہے میں یہ گنا کر رہا ہوں ویسے نماز نہیں پڑھ رہا وہ ریئلائز کر رہے ہیں بٹ دے وہ لمبی امید تھوڑا اور ہوپ تھوڑے دنوں بعد نماز شروع کر دوں گا تھوڑے بس اگلے جمعے سے جناب اگلی رمضان سے حج کر کے آؤں گا تو داڑھی رکھ لوں گا دے نو آل بیڈ تھنگس یعنی ایسا نہیں کہ نہیں جانتے جی۔ جان سب رہے ہیں مگر نہ جانے وہ کون سی امید ہے پھر جب ان سے کراس کوشچن کیا جائے کہ حضرت یہ بتائیے آپ نے جو ڈیٹ بتائی ہے نیکی کا کام شروع کرنے کی کیا اس وقت تک زندہ رہیں گے اس کی گارنٹی ہے آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کرے یہ جملہ ہی مطلب بہت خوبصورت ٹاپک آپ نے لیا ہے اس کے جملہ کے نقش ہو جائے کہ دنیا چھوڑ جانا ہے ہر گنا کرتے وقت اگر یہی خیال آ جائے کہ کیوں کر رہا ہے یہ گنا یہ دنیا تجھے چھوڑ جانا ہے تو پھر مسئلہ جی، اس میں یہ ریئلائز کرنے کے لیے تھوڑا سا اگر یہ بھی ہم تصور کر لیں کہ قبرستان کی جو خاموشی ہے اندر نہیں ویسے سمجھانے کے لیے کہ اس خاموشی میں اس تنہائی میں اس سناٹے کے عالم میں شاید ہم راتوں رات دن کے وقت بھی اکیلے جاتے ہوئے گبر اللہ تو کیا ہم میں سے کوئی بھی یہ مطلب تیار ہوگا کہ ایک رات کے لیے میں اس قبرستان قبر میں نہیں زندگی کے عالم میں بھی جی۔ وہ نہیں گزار سکتا قبر کے اوپر نہیں گزار سکتا قبر کے اندر قبر کے اندر تو نہ جانے کتنی راتیں اللہ جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ گزارنی ہے اچھا سمپلی بھی نہیں معاملہ کہ آپ کو صرف تنہا وہاں چھوڑ دیا جائے گا ایسا منظر کشی کی ہے یعنی دو ہی آپشن ہے نا جی جی دو ہی آپشن ابھی سے پاک میں بیان ہوئے یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا اب دیر از نو تھرڈ آپشن بالکل اب مجھے اور آپ کو یہی <clears throat> کوشش کرنی ہے کہ قبر جہنم کا گھڑا نہ بنے اب جہنم کا گھڑا نہیں بنے گی گی تو جنت کا باغ بن جائے ہے آپ بالکل فرما رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دونوں شخصیات بالکل صحیح فرما رہے ہیں ایک مینٹلٹی کی ترجمانی کر رہا ہوں جی۔ میرے الفاظ کے نہیں ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنی ہے واقعی کرنی ہے آخرت کا ہی وہی اثر گھر ہے دنیا میں ہم کیا کریں ایسے چپ کر کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں اپنا منہ لٹکا کے بیٹھے رہیں نیا سال آنے والا ہے خوشیاں نہ منائے رہے سال کی اور جو ہے وہ بچے کی شادی میں خوشیاں نہ منائیں ہاں جی یہ بھی بتا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اچھا، ہاں جی۔ نئے سال کی انہوں نے بات کی نیا سال ہے یہ تو ایک آنے والی معاملہ ہے جی اور بچہ ہے جوان بچہ ہے ایک لوٹا ہے ابھی اس کی شادی ہے خاندان ہمارے کی پہلی شادی ہے تو اب گھنٹوں میں تو شاید فرق ہوگا جی تو اب ہم نیو ایئر کی آپ نے بات کی تو اب میں آپ کو جانے نہیں دوں گا یہاں سے کیونکہ آج ہے تیس دسمبر صحیح تو ایسا چند گھنٹوں کے فرق سے تو ڈیٹ تو ایک ہی ہوتی ہے جی، جی، اب کہیں دن کہیں رات تیاریاں شروع ہو رہی ہیں اس برائی کے اس عمل کی برائیاں شروع ہو رہی ہیں اور یقیناً ہم اس کو بھی آج کنڈیم کریں گے لیکن جو سلمان بھائی کا سوال ہے نا اور جو اس مینٹلٹی کے لوگ ہیں کہ جناب ہم کیا دنیا میں ویسے ہی آئے ہیں دیکھیں پہلے کرنا کیا کرنا کیا ہے دیکھیں نا پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید ہی بہترین رہنمائی کرے گا جی، جی۔ میں اور آپ تو ڈسائڈ نہیں کریں گے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں جس نے جس نے کریٹ کیا ہے وہ کریٹر ہی بتائے گا کہ میں نے اس مخلوق کو بنایا کیوں ہے بھائی جس نے کوئی چیز تخلیق کی ہے وہ جانتا ہے کیوں بنایا کریشن تھوڑی جانے گی کہ میں کیوں آیا ہوں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد پر ہے اللہ خلق ال موتا لیبلوکم حیات احسن عملہ اپنی موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھا مان لاتا پھر وہ جو آئے تھے قریب میں نے جنوں انسانوں کو اتنے ہی لیے اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے اب یہ کیوں پیدا کیا قرآن فرما رہا ہے رب فرما رہا ہے ہمیں بنایا عبادت کے لیے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ڈسائڈ کرنے والے کہ ہم دنیا میں کیوں ہیں اچھا، عبادت کے کنسپٹ میں شاید اب وہی جو جن کی نمائندگی انہوں نے کی وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ اب صرف آپ مسلح لے لیں جی اور نمازیں پڑھیں رات میں اور دن میں آپ روزے رکھیں بس ہم مسجد میں گھستے ہیں عبادت کا کنسپٹ بہت وسیع یہ بھی علم دین سے دوری کا مسئلہ ہے نا اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیا جائے میرے آقا کی سیرت کتنی پیاری اور قرآن نے کہا کہ ان کو فالو کیجیے تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں کہ وہ فیملی کے شخص بھی تھے وہ ایک بہترین والد بھی تھے وہ بہترین شوہر بھی تھے وہ بہترین دوست بھی تھے بہترین لیڈر بھی تھے کاروبار بھی کیا میرے آکا علیہ سات وسلام نے سماجی زندگی میرے آقا نے گزاری تو وہ تمام لائف اسٹائل ہمارے سامنے موجود ہے داری بھی تھی رات جاگنا بھی تھا رات آرام بھی تھا نبی یہ پاک علیہ السلام اسلام کے روزے بھی تھے تو میرے آقا علیہ سات اسلام اپنے احباب کے ساتھ کھانا بھی تناول فرماتے تھے تو یہ وہ لائف ہے جس کو اصل میں وہ علم دی بہت آپ نے ایسا ہی بات کی کہ مذہب آخرت اور عبادت کا جب نام آتا ہے تو وہ ایک بڑی بورنگ سی لائف سامنے آ جاتی ہے کہ جناب یہ سب کچھ چھٹ جائے گا اور اب جناب اگر اللہ آخرت کی تیاری کر رہی ہے تو کسی گوشے کو اپنا لینا پڑے گا اٹ از رانگ ایسا کہیں بھی نہیں ہے آپ بالکل اپنے جو معمولات ہیں اپنے جو طریقے ہیں اپنے لین دین کے معاملات ہیں جو دیگر افراد ہیں ماں باپ ہیں بیٹی ہے ان کے بیٹا ہے ان سے جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ آپ اسلامی کانسیپٹ میں لیں کہ اسلامی زندگی ہمارے مطلب سلسلے کا ٹاپک ہے اسلامی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو یہی زندگی سبحان اللہ آپ کی انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو جنت میں لے جانے والے راستے پہ چلا دیں یہ بتائیں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے اگر جیسے ماشاءاللہ اللہ منے بھی ہیں منیا بھی ہیں آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی آپ اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے کریں گے نا خوشی کا کوئی موقع آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا کرتے ہیں نا تو اگر نیو ایئر نائٹ پر کسی نے سیلیبریشن کر لیا تو کیا اس نے نمائندگی یہ صحیح کر رہے ہیں نا ہونا ہے نائٹ کا نام لے رہے ہیں نیو ایئر نائٹ میں نے پہلے ارض کیا تھا کہ نیو ایئر نائٹ ہے کیا اس کا کانسپٹ پہلے ہم اسی لیول پر جا کر تھوڑا ڈسکس کر لیں کہ جس لیول کے لوگ اس وقت تقریباً ہمارے ساتھ شامل ہیں ٹھیک ہے نیا سال یا تو آپ اس سال کے جانے پہ خوشی منا رہے ہیں یا آنے پہ خوشی منا رہے ہیں تو نیا سال اصل میں دو کنسپٹ ہیں ایک ہے عیسوی سن اور ایک ہے ہجری سن تو ہجری سن کا جو آغاز ہے وہ تو محرم الحرام میں ہوتا ہے اور ہم وہ کیسے مناتے ہیں یہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ چکے جو ویورز ہیں وہ بھی دیکھ چکے کہ ہم نوافل ادا کرتے ہیں اس میں الحمدللہ مدنی مذاکرہ بھی غالباً جی, جی، بالکل تو ہم عبادت میں اور علم دین پھیلا کر اور سنتوں کی تربیت دے کر یہ ہم نیو ایئر ہم نے وہ منایا ایک قسم کا اچھا، اور آپ منانا کہیں گے اب یہ ہے عیسوی سن چلے ایک تو عیسوی اور اسلامی سن کو آپ نے ٹھیک ہے اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ خوشی ہے کس چیز اچھا خوشی کس چیز کی <laughs> جانے کی آنے کی اب یہی دیکھنے کی بات ہے کہ ایک سال زندگی کا کم ہو گیا قبر کے قریب ہو گئے پچھلا سال گزرا کیسا پہلے تو یہ چیک کیا جائے جی، جی۔ کیا گنا بہت زیادہ کی اس بات کی خوشی بنانی ہے یا معذ اللہ جہنم میں جانے کی ریس لگانے کی خوشی بنانی ہے یہ رات اگر واقعی ایک سال اگر اس کو نعمت سمجھا جائے تو پہلے تو میں اور آپ یہ طے کریں کہ یا اللہ ہم یہ دعا کریں کہ مالی کے قریب پچھلے سال جو گنا ہوئے وہ معاف فرما اور یہ آئندہ سال ہمیں تیری فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما پھر دعائیں یہ ہوں کہ یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما ہمارے ملک ہمارے وطن ہمارے عالم اسلام کی خیر ہو ان دعاؤں کے ساتھ سال شروع ہوتا ہے سلمان بھائی یہاں بھی ایک بڑی عجیب سی فلسفی بن گئی ہے جی ہم سب کی جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں بالخصوص وہ ذرا غور کریں میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں آپ مجھے کوئی بڑا قیمتی سا تحفہ دیں بے شک ابھی آپ نہ دیں لیکن مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں آپ مجھے کوئی بڑا قیمتی سا تحفہ دیں یا کبھی مجھے بہت ضرورت پڑ جائے قرض کی ضرورت ہو آپ قرض دے دیں یا کوئی شخص بے روزگار ہو اس کو آپ نوکری پہ لگا دیں وہ آل لائف ٹائم آپ کا شکر گزار رہتا ہے یا سلمان بھائی بڑے اچھے ہیں میرے ایک بار بڑا مشکل میں تھا انہوں نے مدد کی تھی مجھے جاب پہ انہوں نے لگایا یا ایک بار انہوں نے اخلاقی اور یا انہوں نے مجھے بڑا قیمتی تحفہ دیا تھا جو شخص ایک بار ہم پر کوئی احسان کر دے آل لائف اس کے شکر گزار بنتے ہیں اور جس رب کی نعمتوں کا کاؤنٹ بھی ہم نہیں کر سکتے اللہ ہمیں شمار ہی نہیں ہے آنکھ سے سر سے لے کر پاؤں تک خالی لکھنے بیٹھے تو کتابیں بھر جائیں آنکھ کو دیکھ لیں زبان کو دیکھ لیں کان کو دیکھ لیں کسی اندھے کو دیکھیں کیسے دیکھ لیں ہم اگر ان نعمتوں پر پورا سلسلے کریں تو ختم نہیں ہو سکتے دن اور رات موسم آپ دیکھیں نہیں ہماری سانس اندر جانا ہماری سانس باہر آنا ہمارا یہ کھا پی لینا دیکھیں ان لوگوں کو ہاسپٹل میں نلکیوں کے جلدی کبھی ہاسپٹل جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کھانا بغیر تکلیف کے نگل ہے بلکہ کل ہی پرسوں ہم سلسلہ کر رہے تھے حاجی امین کے ساتھ مدری مذاکرے میں انہوں نے جی۔ بتایا کہ ایک شخص کا گٹکا پان وغیرہ کھانے کا اس کا پرابلم عادت تھی جی، جی۔ اس کا گلا جو ہے وہ آپس میں چپک گیا اللہ وہ پانی بھی نہیں پی سکتے تھے اور پھر کتنے عرصے بعد ان کا وہ گلا کھلا میں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ گلا کھلا ہونا کئی نعمتیں تھے جہاں پتہ ہی نہیں ہے اچھا اب سوال وہی آ رہا ہے کہ جب ایک صاحب آپ کی مدد کر دیں آپ پر احسان کر دیں you always thankful to ہم ہمیشہ جی۔ شکر گزار ٹھیک ہے جس رب نے اتنی نعمتیں دی اچھا پھر اور ستم والا ہے ستم ہم کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں پیسہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بندہ مانگتا ہے اللہ مالدار کر دے حلال روزی عطا جب پیسہ آیا نعمت آئی عموماً پیسہ آنے کے بعد لوگ گناہ اسی کی نافرمانی بن اچھا نہیں اب دیکھیے پیسہ جس نے دیا نا جی، جی۔ اسی پیسوں سے اسی کی نافرمانی یہ کتنا بڑا ظلم ہے اچھا پھر اب دیکھیں اب مثال کے طور پہ اولاد دی رب از بجل نے اولاد کی نعمت مانگی رب سے دی رب نے اولاد اب اسی اولاد کی پیدائش سے لے کر اس کی شادی تک جو بھی معاملات ہوئے اس میں اسی کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے اور ہم بدقسمت لوگ جو کرتے ہیں ایسا انہی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں یوز کرتے ہیں اب اگر سال کو آپ نعمت سمجھتے بھی ہیں یہ آنے والا سال آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے تو اسی سال کو اسی نائٹ فرسٹ نائٹ کو اللہ ہی کی نافرمانی میں گزارا جائے ہم مسلمان ہیں پہلے یہ تو طے کر لینا ہماری ہماری آؤٹ لائن کیا ہے جو لوگ ان خوشیوں میں اس طرح اندھے دوڑے چلی جا رہے ہیں پہلے ایک آؤٹ لائن تو بنا لو بھائی جی، کہ جی۔ ہم مسلمان ہیں ہم ہم کافی ماض اللہ یہ غیر مسلموں والے طریقے پر کیوں چلیں گے ہم اپنے رب کے بندے ہیں ہم اس کو ماننے والے ہیں جو باؤنڈری ہے اسلام کی اس کے اندر تو رہیں گے نا سب کرتے ہیں وہی کہیں جائیں گے مطلب کرتے ہیں وہ بس ہے پتا ہے کہ اس نے آگے جا کے کھائی میں ہے ہم نے بھی مجھے کہ جناب سب بیٹھ رہے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں میری عقل تو سلامت ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک رہنمائی عطا کی ہے شریع کام کی روشنی میں مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں اس میں بیٹھوں گا تو آگے جا کے یہ کھائی میں گرے گی تو جو کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی اسی سیلاب میں اگر بہ کر کریں گے تو ہمارا بنے گا کیا دوسرے نیو ایئر کے حوالے سے جی۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ آنے کے اگر حوالے سے نیا سال آیا اب اگر آپ خوشی منا رہے ہیں کہ جناب یہ سال ہمارا برکت والا گزرے اور برکت والا سال گزرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے دعا کے آداب میں سب یہ لکھا ہے فضائل دعا کے اندر اپنے الفاظ میں میں اس کو پیش کروں گا کہ گناہ سے توبہ کر کے دعا کرنے کے لیے بیٹھے اب جس سے مانگنے جا رہے ہیں اسی کی نافرمانی کا وبال اسی کی نافرمانی کا بوجھ آپ کے سر پر دھرا ہوا ہے اور آپ کس منہ سے مانگے سیلیبریشن کرنی ہے یہ تو سیلیبریشن مدنی چینل پر بھی ہم نے دیکھا سیلیبریشن زیادہ ہے کیا ایک جی۔ منٹ سیلیبریشن کیا ہے بنڈل ایک بنڈل ہے نا اب اس بنڈل میں کیا چیز ہے آپ خوشی کہہ رہے ہیں نا جس چیز کو ہم خوشی سمجھ رہے ہیں وہ واقعی خوشی بھی ہے یا نہیں آپ بتائیے کہ ایک بچہ ہے وہ سانپ کو جا کے پکڑ لیتا ہے وہ خوشی سے پکڑ رہا ہے اس کے لیے تو ایک کھلونا ہے آپ آپ آپ کے کا بچہ ہے تو آپ کے لیے کیا گزرے گی آپ فوراً بھاگے گی نہیں اس کو پکڑنے کے لیے صحیح فرما اب جو ہمارے اسلامی بھائی اس رو میں بہہ گئے اور غافل ہو گئے اس حوالے سے اب وہ جا کے سانپ کو پکڑ رہے ہیں وہ سانپ کیا ہے اس سانپ کے اندر ضرورت ہے بنڈل جو ہے نیو ایئر نائٹ کے موقع پہ جو خوشی منانے کا جو تصور ہے اس کے اندر ہے کیا کیا یہ سنیے پہلے اس کے اندر دھما چوکری ڈانس اور پھر میوزک کے ساتھ ایک تو یہ دوسرا شراب نوشی تیسرا آتش بازی چوتھا ہوائی فائرنگ تو یہ مختلف ممالک میں مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں ہوائی فائرنگ پانچواں ون ویلنگ کی جاتی چھٹا نہ کرنے کے کام کیونکہ زبان پہ لانا بھی مطلب جی۔ دشوار اور بدکاریاں کی جاتی اس طرح کے جب گناہوں کا بنڈل اس کو اگر آپ خوشی کے نام پر اس سانپ کو کوئی پکڑ لے گا تو کیا ہم اس کو ہم ہمارا مطلب دل نہیں چاہے گا کہ ہمارا ایک اسلامی بھائی ہے وہ اس گناہ میں مبتلا ہونے جا رہا ہے تو ہم اس کو بچائیں اگر خوشی اس کا نام ہے اس خوشیوں میں یہ حقیقت خوشی نہیں ہے یہ ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے یہ ہمارے وہ اسلامی بھائی صاحب اچھا یہ آج جو سلسلہ ہم نے یہ موضوع رکھا اس میں ایک نیت یہ بھی تھی کہ مجھے کچھ مطلب اطلاعات اس حوالے سے مطلب ملی ہیں کہ تیاریاں جاری سب تیاریاں اور یقین مانے گناہوں کے لگتا ایسا ہے کہ اگر ایک تو ہم سمجھا رہے ہیں سمجھانے کے علاوہ اگر اس کو فورسلی قانون بھی اس پر کوئی مطلب وہ حد لگاتا ہے کوئی روکتا ہے تو اس کا بھی علاج تو کر رکھا ہے توڑ کر رکھا ہے ایک اندرونی سندھ کا شہر جس کے بارے میں سن کے من میں حیران رہ گیا کہ یہاں بھی یہ تصور ہو سکتا ہے آئی صاحب شرابوں کی بکنگ ہو چکی بدکاریوں کی بکنگ ہو چکی اسلحہ صاف کیا جا چکا فائرنگ کے لیے اور جبے کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور یہاں تک تیاریاں کرنی کہ اگر پولیس نے یہ سارے معاملات <coughs> اڈے پہ روک دیے تو مالکوں اور اس کے ملازموں سے یہ انہوں نے آپس میں حساب بنا لیا ہے کہ اگر پولیس نے تمہارا اڈا بند کر دیا تو ہمیں یہ یہ چیزیں فلا مقام پہ پہنچا دینا یعنی گناہ کے تیاری اشرار جسے کہتے ہیں نا کوئی روکے کیوں ہمیں کیا کر رہے ہیں یار کس طرف جا رہے ہیں یہ آپ نے اسی حالت میں جو موت اگر آ جاتی ہے صاحب یہ شراب نوشی سے ہلاکتیں ہوتی ہیں یہ پاکستان کے رہنے والوں کو خبریں ملتی ہیں اور پھر جب پردہ اٹھتا ہے اب یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں گھر میں مطلب زہریلی شراب پی کر وہ مطلب انتقال کر گیا اس میں وہ گیبت کی تباہ کر گیا میں پورا ایک مضمون ہے لیکن آپ یہ تو سوچئے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں اگر آپ اسی حالت میں مارے گئے فائرنگ ہوائی فائرنگ کے کئی واقعات عبرتناک خبریں جو ہمارا سلسلہ ہے ماشاء اللہ اس میں دکھائے گئے ہوائی فائرنگ کے دوران بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں اب اس حالت میں اگر موت آتی ہے جی۔ تو یہ مضمون موجود ہے کہ جو جس حال میں مرے گا یہ شرح مشکات میرات المناجی میں موجود ہے تو جس حال میں مرے گا تقوا کی حالت میں فسط کی حالت میں یعنی گناہ کی حالت میں وہ اسی حالت میں اٹھے گا آپ بالکل ایسا مدنی پھول بڑے زبردست جو ہے وہ جاری سارے جی،, جی،, جی بالکل میں نے آج تک آصف بھائی کو اتنا جوش میں نہیں دیکھا ان کے اندر جو تڑپ نظر آ رہی ہے نا میں میں نے کئی سلسلے دیکھے ان کے وہ احساس جو ہوتا ہے نا کسی طرح بچا لوں یہ جھلک رہا ہے ان کے اندر سے یہ چاہ رہے کہ میں یعنی آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں مدری چینل کے اسلامی بھائیوں کی ہمارے مدری چینل کی خواہش اور باپا کی یہ سوچ دیکھیں اب یہ تیاری کر کے ویسا فیل ہو رہا ہے کہ نا پکڑ لوں کسی طرح میرے علی صاحب اسلام کی امتیوں کو اپنے ہاں۔ بھائیوں کو اور اسی مقصد کے تحت مدری چینل پر پہلے تھرٹی فرسٹ دسمبر کو کچھ سلسلہ نہیں ہوتا تھا یہ یعنی وہی وہی والی بات ہے ہمارے نزدیک یہ سیلیبریشن بنتی نہیں ہے لیکن یہ سیلیبریشن میں کیونکہ بہ جاتے ہیں مسلمان جی۔ تو چلو بھائی وہیں کوئی مدری جال ڈالو اور کچھ لوگوں کو روک لیا جائے تو آپ نے بھی انشاءاللہ مزید یہ تباہ کاریاں ہمیں بتائیں گے ان گناہوں کی وہ آداد و شمار بتائیں گے خدارہ آپ نے ان ان باتوں کو سننا ہے اوروں کو بچانا ہے اور جس گڈ انٹینشن کے ساتھ یہ سلسلے ہو رہے ہیں اس میں ہمیں ہمارے ساتھ دینا ہے جی صاحب یہی امیر السنت کا مدنی پھول ہے نگان شورا کی بارگاہ میں ہم مدنی اسلامی بھائی جو تھے وہ حاضر تھے تو بات چل رہی تھی بیان کے حوالے سے تو نگان شورا نے امیر السنت کا مدنی پھول جو ہے وہ ارشاد فرمایا اس وقت ہمیں جذبہ نگان شورا دے رہے تھے کہ آپ جب بیان کرنے کے لیے آئیں تو کچھ اپنا ذہن بنا کر آئیں کہ آج یہ کام کریں نگان فرماتے ہیں کہ سنت ایک دفعہ جو ہے وہ تشریف فرما تھے اور سالانہ اجتماع کا غالباً موقع جی، تھا جی، تو یہ واقعہ یاد آ رہا تھا تو امیر فرمایا کہ آج جی امیر آج لوگوں کو داڑیاں جو ہیں یہ رکھواتے ہیں جی۔ تو یہ تڑپ لے کر کے سرکار کی مبارک سنت بھی ہے واجب بھی ہے اس سے جو ہے وہ اس طرح اس کی بے حرمتی ہوتی ہے تو یہ لے کے تڑپ لے کر امیر سنت بیان فرماتے ہیں تو اس کا ایک ہم دیکھتے ہیں سمراٹ ولی اللہ بھی زبان کے اپنے سمراٹ بھی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ امیر سنت کا یہ فیضان ہم سب پر جو ہے وہ جاری و ساری فرمائے آپ کی کالز بھی آپ کے میسیجز بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں موضوع کی مناسبت کے حوالے سے آپ کال کیجیے ان شاء اللہ مل جل کر ہمارا یہ نیکیاں کرنے کا اور نیکی کی دعوت دینے کا برائی سے منع کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا ساتھ میں ایک اور بھی عرض کروں کہ اگر آپ نے کوئی ایسی سیلیبریشن جو کہ اسٹرکٹلی فاربڈن ہے اسلام کے اندر اس کی تیاری کی ہوئی سلسلے میں اراکین رکن شورا اور ہمارے استاد صاحب کے مدنی پھول سن کے اگر آپ کے ذہن میں تبدیلی آئی کہ اب میں نے ایسا نہیں کرنا تو یہ بھی آپ اچھی نیت کے ساتھ میں تو یہ بیان فرمائیں ایک ہے خود رکنا جی ہم دور بیٹھے ہیں نا جی اب وہ جو والدین ہیں جی۔ ان کو تو خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ابھی آج کل اس کی جو یعنی روٹین جو ہے کچھ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے یہ اس رات میں کہاں جائے گا یہ آپ دیکھیں تو صحیح آپ نظریں جکا کر آپ نگاہ پھیر کر کیا اپنی ذمہ داری ادا کریں گے جو بڑا بھائی ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھائیں بہنیں اپنے بھائی کو سمجھائیں تو آپ سب مل جل کے سمجھائیں گے یہاں سے ہم سمجھا رہے ہیں تو ہم یہاں سے صرف بول کے سمجھا سکتے ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں بھی دنیا میں ہم مسلمان ہیں الحمد یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے اب غور تو کیجیے کہ اگر اسی حالت میں ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہمارا بنے گا کیا اللہ اللہ یہ بہت بہت زبردست مطلب جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ جو جو جس حال میں مرے گا وہ اس حال میں اٹھے گا اب بندہ سوچے میں شراب پی رہا ہوں شراب کے نشے میں مر گیا تو پھر منکر نکیر کو کیا جواب دے گا اس کے پاس آنسر کیا ہوگا کہ شراب کے نشے میں وہ قبر میں گیا ہے اسی طرح ماد اللہ بدکاری کرتے ہوئے جوا کھیلتے ہوئے یہ ون ویلی کرتے ہوئے کتنے مسلمانوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں دعائیں کرتے ہیں اور ہم مدنی بہاریں بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی کا یا اسلامی بہن کا انتقال کلمہ پڑھتے ہیں آپ اس حالت میں آپ بتائیے کیا کلمہ پڑھیں گے یار ہاں، آپ کی کالز بھی ہیں ابھی آپ کی کالز کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں بڑے پیارے پیارے مدنی پھول جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا آئیے آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد رضا اطاری کسور نگری حضرت بابا بلے شاہ سے یار اسلامی بھائی یہ کلام سنا دیجئے حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ ماشاء احمد رضا بھائی ہمارے ریگولر کالر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مبلی کے دعوت اسلامی بنائے ماشاء اللہ ہمیں جی اگلی کال سے ہاں، ان کے شہر بمبر گانڈی کے ساتھی بکاری عرض کر رہا ہوں مجھے نقص میں فیض رضا جاری رہے گا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نبیل اتاری ہے میں رہتا ہوں ابھی بابا میری فرمائش ہے کہ نعت پڑھو جگہ جی لگانے کی تو جگہ جی لگانے کی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نمان جاڑ گجرا والا کے شہر کلاسکی سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کا اسلامی زندگی سلسلہ اسلامی زندگی ہے بہت اچھا وہ ہے وہ میری نا چھوٹا ایسے ذرا شہر کہ مجھے ایک نام سنا دیجیے گا نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یارب اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا اور ایک نام رضا رضا میرے رضا اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ غلام سرور اتاری اطلاع پنجاب میاں والی سے عرض کر رہا ہوں اسلامی زندگی سلسلہ مرحبہ بڑے شوق سے گھر والے بھی دیکھتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں اور اسلامی سلسلہ دیکھنے سے الحمدللہ دل کی کیفیات بدل خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ باپا کا یہ کلام سنا دیں یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ندیم شیخ ہے میں نا سننا چاہتا ہوں بھر لو کرم نارے جھولیاں بہت سال انتظار کرنا پڑے گا کافلے میں جانے کے لیے میرا نام راجا ولید اختاری ہے میں ٹیکسلا فضان مدینہ سے بات کر رہا ہوں میرا یہ نعت خوان اسلام بھائی سے سوال ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں چمک تو سپاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ خیر جی میرا نام محمد سکندر جبل پور سے میں بول رہا ہوں حامد نوری مولانا کے پاس سے جی اعلیٰ حضرت کے کانوں میں میری ناخن میری فیض جاری رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کال فرام امریکہ مرحبا ماشاء اللہ جی مائی نیم از عبد الرحمان اختاری I am calling from Yuba City, California. I love to watch Islamic life and I am learning a lot of things by watching Islamic life. I would like to request the Kalam نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عبد الرحمان بھائی بھی اچھا۔ یہ سب ہمارے ماشاء اللہ کافی ساری آپ کی فرمائشیں ہیں میسیجز بھی جو ہیں وہ آپ کے ہیں کلام سننے کے انشاءاللہ شاء میسیجز کو بھی شامل کریں گے رکن شورا سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے جو موضوع سے متعلق آپ کوئی بات جو ہے وہ پوچھنا چاہیں تو یہ بھی آپ ریکارڈ کروائیے ان اس کو بھی شامل کریں گے جی حضور یہ تقریباً دس فرمائشیں جو ہے وہ جمع ہو گئی ایک فرمائش اس میں اگر میں سلیکٹ کر دوں کیا کیا بات جی, جی لگانے کی کی دوں یہ موضوع مناسبت سے جی مجھے کچھ تبدیلی کا اختیار ہے جی، جی، پہلے دوسرے کلام کر لیں اس کو ہاں، آخر میں ہاں، تاکہ ان کی دلجوئی بھی ہو جائے کال کرنے ٹھیک ہے کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گیا رسول اللہ یہاں چوٹی بتڑ پا دے مجھے تو قبر کے اندر یہاں چوٹی کے اندر شاہ بچھو کے ڈنگ سے سہوں گیا رسول شاہ بچھو کے ڈنگ سے سہوں گیا رسول اللہ یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ جب آپ ریبائے مجھے بھول نہ جانا جب آخری پڑتا آئے مجھے بھول نہ جانا جب روگ میرے سے نکلنے کی گھڑی ہو جب روگ میرے سے نکلنے کی گھڑی ہو شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا شیطان لائی سے میرا ایمان بچانا جب وقت آئے مجھے بھول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 لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جب بزم سے اٹھ گئے تو اکثر اور اٹھتے چلے جا برابر یہاں پر تیرا دل بدلتا کیوں کر جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ایسے موضوع بھی چل رہا ہے مدنی پھول بھی بڑے پیارے چل رہے ہیں ایک مدنی پھول تو کلیئر ہو گیا کہ اگر آپ کو سیلیبریشن کرنی ہے تو آپ سیلیبریشن وہ کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی ہے سنت نے اپنے شہزادوں کی شادی پر سیلیبریشن کی اجتماع ذکر و نات ہوا الحمدللہ دیکھنے والا مسجد کے ناظرین نے بھی جو ہے وہ دیکھا اور بھی دیگر مواقع ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا والے کام کر کے اس کو سیلیبریٹ کر لیں تو سیلیبریٹ کا مہینہ ویسے ہی آنے والا ہے سبحان اللہ ایسی سیلیبریشن کریں گے دنیا دیکھے گی سبحان اللہ دھوم دھام سے جشن ہاں ان شاء اللہ یقوم ربیع الاول جیسے ہی چاند نظر آئے گا ان شاء اللہ بارہ دن کنٹینیو مدری مذاکرے ان شاء اللہ بلکہ جمعرات سے اناؤنس ہو گیا ہے جی۔ ایک تو ان شاء اللہ تھرٹی فرسٹ دسمبر کو جو میں عرض کر دیتا ہوں جو آج ہماری کوشش ہے کہ ماشاء اللہ جو سلسلہ بھی کیا گیا کہ کسی طرح مسلمانوں کو گناہوں سے بچایا جائے تو 31 دسمبر نیت یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سے ہم لائیو ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہو جائیں گے کیونکہ آسٹریلیا وغیرہ میں اس وقت سمجھ لیں وہ وقت آ جاتا ہے جو جس وقت یہ دھما چوکڑی اور یہ گناہوں کا سیلاب آتا ہے اور وہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ اور پھر یہ امریکہ تک جاری رہے گا تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی فرسٹ جنوری کی مارننگ ریڈی رہیے گا اور آپ نے تھوڑا لانگ ٹرانسمیشن لے کے جانا ہے صبح دس گیارہ بجے تک آپ کو چلنا ہوگا تاکہ امریکہ میں بھی جب تک بارہ بجے تک تو انشاءاللہ مغرب سے لے کر یعنی اکتیس دسمبر کی مغرب سے لے کر پہلی جنوری کو صبح دیر تک انشاءاللہ شاء کنٹینیو ہم لائیو رہیں گے اور نیت یہی ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے بچایا جائے اور کرم بالائے کرم یہ کہ امیر علیہ سنت جلوہ فرما ہوں گے بڑے عرصے بعد امیر علیہ سنت کے دیدار سے اچھا، سوال سوالوں کے پاپا ہیں یہ رات کو یہ دوپہر کو آ جائیں ان کی اس وقت دوپہر ہوگی جب پاپا لائب ہوں گے تو یہ تو اب کنواں پیاسا آئے گا نا کنویں کے پاس تو یہ آ جائیں اور ماشاء اللہ ابھی یہ لوگ تو اتنے فاسٹ ہیں سلمان بھائی کہ یہ کام پہ ہوں گاڑی میں ہوں یہ سب جگہ چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ڈیوائسز ہوتی ہیں نیٹ بڑا مضبوط ہوتا ہے تو اس پہ آ جائیں اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے کیا کہ سیلیبریشن کی بات ہے جمعرات سے آنے والی جمعرات سے انشاءاللہ شاء اللہ آل دا وے کنٹینیو ان شاء بارہ اور اس کا تیرہ مدنی مذاکرے یہاں پر روزانہ رات ہوں گے امیر علیہ سنت کی بہاریں ہوں گی اور پھر مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں ہوں گی تو سیلیبریشن یہ بھی ہوگی اچھا میں ایک اور بات ارض کروں جی۔ اس سیلیبریشن میں بھی جی۔ یعنی ایک تو آپ نے ایک پہلو بیان کیا نا کہ سیلیبریشن جی. میں گناہ نہیں کرنے اور شریعت کے دائرے میں کرنا ہے وہ سیلیبریشن جو اسلامی سیلیبریشن ہے اس میں بھی غلط نہیں کرنا ہے یعنی اس میں بھی باؤنڈریز ہیں یعنی میں کہوں میں ربیع الاول کی سیلیبریشن کر رہا ہوں اور اس میں گناہ کر لوں تو اس کی بھی باؤنڈریز ہے ہم بلے آپ ربیع الاول کی سیلیبریشن کر رہے ہیں اور اگر اس میں غلط کر رہے ہیں تو اس میں بھی روکیں گے ہم ٹھیک ہے ربیع الاول کے نام پر بھی آقا کی ولادت کے نام پر بھی آپ کو نہ مسلمانوں کے حقوق پامال کرنے کی جی۔ اجازت ہے نہ آپ کو لوگوں کے راستے بند کرنے کی اجازت ہے نہ جہاں پر ایک ایک سالانہ جلوس ہونا وہ الگ بات ہے باقی ٹینٹ لگا کر اور بہت سارے طریقے کا اناؤنس ہوتا ہے نا سب کو پتا ہوتا ہے اسی طرح بڑی بڑی آواز میں ساری رات اس طرح اسپیکر کھولنا کہ کوئی مریض ہی نہ سو سکے تو حقوق کے عامہ تلف کرنے کی وہاں بھی اجازت نہیں دی جائے گی اور پھر معذ اللہ وہ کہتے ہیں شیطان نے تو چھوڑنا نہیں ہے جی، جی۔ ربی الاول کے نام پر ایسے ایسے خرافات سننے کو ملتے کہ اس میں بھی میوزک بجائے جا رہے ہیں اس میں بھی ڈول تماشے بجائے جا رہے ہیں بے پردہ عورتوں کا جناب مردوں کے ساتھ اختلاف بہانا کیا ہے کہ ہم تو آقا کی ولادت میں ان کو جشن میں جا رہے ہیں تو یہاں بھی یعنی دونوں طرف اسلام نے ہمیں الحمد للہ ہر دیکھیں ہم مسلمان ہیں پہلے یہ جب ہم مانتے ہیں نا مسلمان ہیں الحمد للہ میں ماننا ہے ہم آقا اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے اس کے نبی علیہ السلاط اسلام کے غلام ہیں ہماری ایک باؤنڈری ہے جی، جی۔ اس باؤنڈری کو ہماری خوشی ہو ہمارا غم ہو غم میں بھی ہم نے باؤنڈری کراس نہیں کرنی جی. ہم نے فراخی کے دنوں میں بھی مالداری کے دنوں میں بھی باؤنڈری کراس نہیں کرنی ہم نے غربت کے دنوں میں بھی آل فور مک کے باؤنڈری کراس نہیں کرنی ایک باؤنڈری ہے ہماری لائف کی آپ کے چونکہ سلسلے کا نام ہی اسلامی زندگی ہے بیسیکلی جی، جی، اسلامی زندگی ایک باؤنڈری کا نام ہے اور ہم اس باؤنڈری کے اندر رہیں ساری لائف گزارتے رہیں دیکھیں یہ مثال کے طور پر آپ کی باؤنڈری بنی ہوئی کبھی ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں آخر تک چلے جائیں لیکن باؤنڈری کراس نہیں کرنی ہے باؤنڈری اچھا، پتا ہو چلتے جائیں یہ سلسلے کی بھی برکت نہیں ہے میں آپ کو اب کچھ یہ کہ وہ بہار بھی اس حوالے جی، سے مدنی بہار بھی عرض کروں کہ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ اسلامی زندگی کا سلسلہ تھا اس کا موضوع تھا گھر ٹوٹنے کے اسباب جی۔ تو اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پہلے تو مطلب یہ کہ حوصلہ افزائی کی کہ ماشاء اللہ جو صبح سے ہمارے سلسلے ہیں بہت اچھے جا رہے ہیں پھر اس نے مدنی بہار بتائی اپنے گھر کی اس کا کہنا تھا کہ میری پھپھو یعنی میرے والد کی جو بہن ہیں ان سے تقریباً ساڑھے تین برس سے ساڑھے تین سال سے جو ہے نٹ کٹ رہتے ہیں یعنی کہ سولو صفائی کا معاملہ ہو نہیں پاتا تھا تو وہ جھگڑا رہتا ہو ہو یا ہے جھگڑا رہتا تھا سلو نہیں ہو پاتی تھی تو کہتے انہوں نے وہ سلسلہ دیکھا میں چلتے پھرتے دیکھا تھا میں تو چلا گیا آفس جی۔ تو پیچھے سے انہوں نے یعنی اپنی بہن کو پیغام بھیجا اور بہن نے یہ سمجھا کہ شاید اب مجھے یہ ڈانٹنے کے لیے بلا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو کہنے لگی کہ اب میری پیشی آئی ہے میں وہاں جا رہی ہوں بھائی کے پاس اب بھائی کے پاس پہنچی تو بھائی دوسرے ہی موڈ میں ملے سلو صفائی کے اور ساڑھے تین سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپس میں اب ان کی معافی تلافی ہوئی ہے سلو صفائی ہوئی ہے اور الحمدللہ للہ یہ دعوت اسلامی کی برکت یہ مدنی چینل کا سجان ایسا یہ اس طرح کی بہاریں جو ہمت بڑھاتی ہیں سلسلہ کرنے پر رات جاگنے پر صبح جلدی اٹھنے پر آپ لوگ بھی دور دور سے سردی میں آئے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمیں اس طرح کی خبریں بھیجا کریں تو اسلام بھائی کی بھی حوصلہ افزائی اور لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی بھی وہ میسج بھیجا تھا جنت کی چوکھا تھا ہمارا جنت کی چوکھا کیا موضوع اس میں الحمد للہ ایک شادی کوشش ہوئی تو اس نے الحمد للہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے بہت دعوت اسلامی کے سر یہ بتائیں ابھی آپ نے جیسے ابھی ایک جو آنے والا کمنگ جو کہیں اس کو ایونٹ ہاں۔ ایونٹ تو ہوتا ہے یہ انسیڈنٹ ہاں۔ بنے ہاں، جیسے گناہوں سے بنے گا تو وہ انسیڈنٹ ہی ہو جائے گا گناہوں والا ایک جو اب سیلیبریشن کا سلسلہ چل ہی نکلا ہے تو ہم اس کو اسلامک ہم ہم نے چھوڑنا نہیں بابا جی، کہتے ہماری بھی گھومی ہوئی ہے شیطان تیاری کر رہا ہے ہم بھی بھرپور جنگ تیاری کریں گے تاکہ شیطان کے خلاف ہماری جنگ تو ہے نا یہ بتائیں اگر کسی نے فائرنگ کر لی آتش بازی کر لی وہ نہ اس نے وہ تو بول رہا میں نے اپنے پیسوں سے کی ہے میں نے کوئی کسی کی چوری کی ہے میں نے کوئی ڈاکہ مارا ہے میں نے کوئی زمین کسی غصب کی ہے میرے پیسے ہیں میں نے اپنے پیسوں سے اگر فائرنگ کر دی ہے یا پٹاخے چلا دیے ہیں تو کیا کیا چلائے میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں یہ اب شاید مزاحیہ بات بھی ہو جائے گی تھوڑی ابھی میں یہاں سے جیسے نکالوں کوئی چیز اور آپ ادھر دیکھ رہے ہوں اور میں آپ کے پاس ٹھہروں ایک دم بڑھاؤں کر کے وہ آواز آئے آپ کا کیا حال ہوگا ہاں اکیلے میں کر سکتے ہیں کیا پھر جی؟ آپ ان کے سامنے جانے کے لیے کیا ان کو میں جی سے ایک چیز نکالوں ان کی توجہ دوسری طرف ہے یا سوئے ہوئے ہیں اور میں قریب میں ایک پٹاخہ پھوڑ دوں آپ کا کیا حال ہوگا حضرت اب تو جو آتش بات ہے نا فائر ورکس جو ہے نا وہ تو ایک انڈسٹری بن چکی ہے کئی کئی لاکھ ڈالر کی فائر ورکس ہوتے ہیں جی۔ دنیا کے کئی مقامات اس وجہ سے مشہور ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک ملک میں میرا جانا ہوا اس ملک میں بتایا گیا کہ اس جگہ پر دنیا کی سب سے بڑی فائر ورکس ہوتی ہے آن نیو ایئر نائٹ اور اس فائر ورکس کے لیے اثر کے بعد یعنی شام سے ساری روڈیں جام ہو جاتی ہیں یعنی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر جگہ نہیں ملے گی اس فائر ورک کو دیکھنے کے لیے تو ذرا شرعی حکم بیان فرمائیں کہ آتش بازی کرنا کیسا اور کیا اس کام کو دیکھنے کی اجازت ہے کہ جا کر اس مجمع میں شامل ہو جائے ہم کرتے تو نہیں نا جناب ہم ذرا بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں دیکھ لیتے آتش بازی کے بارے میں وہ مفتی احمد یا خان نئی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی زندگی میں بڑا واضح جزیہ لکھا ہے کہ یہ آتش بازی مطلب بنانا اور اس طرح سے دیکھنا اس کو ناجائز اور حرام لکھا ہے اب یہ ہے کہ آتش بازی کا جو پس منظر ہے وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ہم بار بار اس بات کی تکرار کریں گے ہم ہیں مسلمان کیا مسلم تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو آتش بائی کا سلسلہ تھا وہ شروع کرنے والا کون تھا ہمارے نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے جد امجد جو تھے ان کے خلاف نمرودیوں نے یہ گولے آگ کے بنائے تھے تاکہ یہ آگ بھڑکا سکیں تو یہ آتش بازی میں نقصانات بھی تو ہوتے ہیں ایسا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے بڑا ایونٹ ایک ڈیزائن کیا ہے کروڑوں تو ابھی ابرندہ خبریں میں جی۔ پچھلے دنوں میں نے مطلب دیکھا ہے وہ آتش بال کی فیکٹری جہاں پہ بنتا ہے وہ ایک دم سے دھماکے سے اڑی اور وہ دیکھنے کا منظر تھا کہ عبرت اس سے ہوتی تھی کہ یار یہ دو جو کرتے جو ایونٹس ڈیزائن کرتے ہیں وہاں بھی بہت سارے اس طرح کے معاملات اداد شمار موجود اس کا جواب کیا دیں گے یہ جناب تھرڈ ورلڈ کی باتیں ہیں آپ کے پٹاخے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں ہم تو جناب بڑا ڈیزائنڈ کام کرتے ہیں اب اصل تو شدید کی بات ہوگی نا امام علیہ سنت کا بنایا اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں امام علیہ سنت فرماتے ہیں آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں تزیے مال یعنی مال کا ضائع کرنا ہے مال تو ضائع ہو رہا ہے نا اچھا پھر اب یہاں پر جو اس کے آگے مزید کہ یہ لکھا کہ نیو ایئر نائٹ یا شب برات جو ہے یعنی ہمارے علماء نے لکھا جو آتش بازی چھوڑی جاتی ہے اس کا مقصد کھیل کود اور تفریح ہوتا ہے لہذا یہ گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو اب آتش بازی کے نام پر باہر نکلنا پھر ذرا یہ سوچیں کہ ایک تو پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے اس کو دیکھنے میں کون کون لوگ گھر سے نکل رہے ہیں رات کو ہی ہوگی آتش بازی یہ تو طے ہے جی۔ دن میں ہوگی نہیں جی۔ اب نائٹ کے وقت بارہ بجے لوگ اپنے بیوی بچوں بیٹیوں کو لے کر باہر نکلتے ہیں کہ ذرا چلو تفریح کریں ذرا سوچے تو صحیح کہ آپ کیسے رب کے غضب کو دعوت دے رہے ہو پھر ہمارے وطن میں بالخصوص کیسے کیسے حادثات ملتے ہیں شراب پی کے ایکسیڈنٹ کے ذریعے اس کی تو ایک لمبی فہرست ہے اور دنیا جی۔ بھر میں یعنی کئی مقامات پر یہ نیو ایئر نائٹ کلب جیسے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ہوتا ہی ہے کہ یکم جنوری کو جب اخبارات پڑے جائیں گے یا نیوز تو اس میں کئی اموات لکھی ہوں گی اتنی شراب پی کر اتنی آتش بازی کے ذریعے اتنی فائرنگ کے ذریعے کے ذریعے بہت زیادہ حادثے ہوتے ہیں معذور ہو جاتے ہیں عمر بھر کے لیے اور تو میں تو یہی عرض کروں گا یہ جھنجھوڑنے کے لیے کہ جانے کے ناظرین میں سے ہر ایک یہ غور کرے جو اس قسم کا کام کرنے کا ارادہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں یکم جنوری کو جو خبر چھپے اللہ نہ کرے چھپے یا خبر پہنچے کسی تک وہ کہیں میری نہ ہو اللہ اچھا میں ایک آپ کو بات بتاؤں میری خبر نہ پہنچی میں مرا بھی نہیں اللہ کوئی شخص یہ سوچے نہ میں مروں گا نہ میری ایکسیڈنٹ ہوگا نہ میں بڑا بچ بچا کے کروں گا ایک جگہ خبر تو پہنچ جائے گی نا بالکل ہے کسی گیا خبردار خبردار ہے چلو اخبار میں نہیں آئے بھائی کہیں لکھ دیا گیا کہ وہ رات تم نے کیسے گزاری ہے جو آپ نے جملہ بڑا مبہم کہہ دیا نا واقعی ایسا ہے کئی ملکوں میں بکنگز ہو چکی ہیں ہوٹل میں کمرے نہیں ہیں بدکاریوں کے اور شراب کی بوتلیں سنا ختم ہو جاتی ہیں میں اس وقت چونکہ یورپ سے آ رہا ہوں تو یہ ان دنوں میں کوئی سیٹ نہیں ہے مجھے اگلے تین چار دنوں میں پھر بیرون ملک جانا ہے آپ یقین کریں میں تین دن سے ایک سیٹ کی تلاش کر رہا ہوں مجھے ایک سیٹ نہیں مل رہی جو میرا ڈیسٹینیشن ہے کیونکہ اتنا ٹریفک ہے پوچھا کیوں تو کہ ساری دنیا خاص طور پہ ہمارے وطن سے لوگ نیو ایئر منانے ان ممالک میں جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو کہتا نا کہ امید کا دیا جلا دوں کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے یہ جو آپ نے لفظ کیا نا امید کا دیا یقین ہمارے میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی یہ جو آپ تیاریوں کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی پیمانے پر یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اور آج ابھی مثال دی ایک سیڈ نہیں مل رہی ہاں۔ تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یار اتنی ساری تیاریاں ہیں ہاں، ہم کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں آپ سنیں انشاءاللہ عرب امارات ٹھیک ہے یہ وہ ممالک ہیں میں آپ کو نام بتا رہا ہوں بینکاک نیو یارک اس وقت آسٹریلیا سڈنی میں اسلام ہمارے ساتھ سن رہے ہیں سڈنی کیپ ٹاؤن جانسبرگ دنیا کے وہ مقامات جہاں لوگ ہالینڈ پیرس جرمنی یہ وہ مقامات ہیں جہاں لوگ نیو ایئر منانے جاتے ہیں آپ کی دعوت اسلامی انہیں شہروں میں آشقان رسول کو مدری چینل کے سامنے بیٹھے اور ان شاء اللہ میر سنت کا فیض جو ہے وہاں لٹایا جائے گا ان شاء اللہ اور اکتیس دسمبر کو مجھے جو سن بھی رہے ہیں ذمہ داران امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو ضرور فالو کریں گے اور آج دنیا بھر سے ہمیں خبریں آئیں گی کہ کہاں کہاں میں بیٹھے ہیں بلکہ میں تو یہی مشورہ دوں گا یہ بھی تھوڑا سا اگر میں مطلب اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کہ مطلب ایک سمجھنے کی بات ہے کہ چینل چلانا ایک تو بھی ترکیب ہے مہنگا ہوتا ہے اور ایک اس رات کے لیے پوری رات کے لیے آپ کے لیے دعوت اسلامی نے یہ سلسلے الحمدللہ یہ پیش کر رہی ہے تو آپ کچھ نہ کیجئے آپ کہیں نہ جائیے آپ آتش بازی دیکھنے نہ جائیے دیگر گناہوں کے کاموں کو چھوڑا صرف مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جائیے انشاءاللہ شاء اللہ میرے باپا جان اور ہمارے مبلین دعوت اسلامی آپ کو یہ رات گناہوں سے بچنے میں بالکل ایسی مدد کریں گے آپ سنیں گے تو آپ کی زندگی ہی ہو سکتا ہے پروڈکٹ بیچتے منی بیک گارنٹی مزہ نہ آئے تو پیسے واپس اسلامی کا دیا آپ سے کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس پیسے لیے پانچ بجے سے شروع ہوگا نا جی جی اکتیس دسمبر سے پانچ بجے چھ بجے کے چھ بجے تو چھ بجے آپ مدر چینل کے سامنے بیٹھ جائیے اور گناہوں بھرے سلسلے سے ان شاء اللہ ایک تو آپ دور رہیں گے یہ بھی نیت رکھیں اور مدد چینل کے آپ سلسلے دیکھیں گے علم دین کی باتیں آپ سنیں گے سنتیں سیکھنے کو ملیں گی آپ کو آخرت کی تیاری کا سلسلہ بھی ہے نا اس رات تو جی۔ اس رات ہمارا سلسلہ ذوق نات کا فائنل ذوق نات اور ایسا دلچسپ فائنل ہوگا آپ دیکھیں نا بڑھ کے جو جہاں ہوگا وہ مدنی گھر والے تو بچے اور گھر والے اٹھتے ہی نہیں ہے سلسلہ پورا آپ کو بتاؤ چھوٹے چھوٹے مدنی میں دیکھا تھا کل آپ بھی سلسلے یقین جانے وہ کب سے سولہ تاریخ سے یہ شروع ہوا کب سے کہہ رہے ہیں کہ بابا ہمیں لے چلو بابا ہمیں لے چلو مصروفیات کی وجہ سے ترکیب نہیں بنتی اور آج میری حاضری میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ تھوڑا سا سو لو اگر آپ نہیں سوئے تو میں نہیں لے کے جاؤں گا یقین مانے وہ بالکل کمزلور دے رہے ایسے ترتیب سے وہ ڈرے ڈرے سے سوئے رہے ان کو بابا اٹھائیں گے لگے نا کہ یہ جاگ رہے ہیں اچھا۔ ورنہ بابا لے کے نہیں جائیں گے اور وہ بالکل یہ سلسلہ بہت اس رات سلسلہ اور فائنل جیتنے والوں کو عمرے کے ٹکٹ بدل سنت دیے جائیں گے کیسے بھی عمرے کا ٹکٹ ہے بتا ہاں، یہاں موجود اسلام میں ہوں گے مغرب کے بعد سے ان کی قرآن دازی کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی لے لی جائے گی اور پھر ان اول تا آخر شرکت کرنے والوں کو بھی عمرے کا ٹکٹ میں آپ کی اس بات کو لیتا ہوں جو آپ نے کہا نا پیسے اتنے خرچ ہوتے ہیں باپا کی سوچ پتہ ہے کیا دیکھیں یہ عمرے کا ٹکٹ بھی کیوں لائے اس میں بھی تو پیسے ہیں جی،, جی تو کسی طرح آ جاؤ بھائی اللہ باپا کہتے میرا بس چلے نا آنے جانے کا کرایہ بھی دوں کھانا بھی کھلاؤں مدنی مذاکرے میں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کچھ ہمارے ایسے ہوتے ترکیب آپ کو بھی جی۔ معلومات ہوں گی تو یہ ہے نا یہاں تک باپا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مالی پرابلم ہے کچھ آپ کو روزانہ آنے میں ہاں۔ تو آپ کو ہم جی، یہ کیسا جذبہ ہے دیکھیں نا کہ کسی طرح ہم آ جائیں بس نکی کر آئیں گے سر یہ بھی کنسپٹ کلیئر ہو گیا ایک بڑا کہ اگر آپ کا اپنا پیسہ ہے حلال بھی کمایا ہوا ہے تو اس حلال کو بھی حرام میں خرچ کرنے کی اجازت بہرحال دیکھیے چار کیٹیگریز بنتی ہیں یہ اگر غور سے سارے ناظرین سن لینا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیے کسی نے حرام کمایا جی۔ حرام خرچ کیا ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی گیا گا اس کو وہ گیا نا حرام کمایا اور حلال خرچ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سود کا کاروبار کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے رشوت دیتے ہیں لیکن جناب حجمرے کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند پیشاب سے پاکی نہیں آتی جی۔ ٹھیک ہے اچھا تیسری کیٹیگری بنی کہ جس نے حلال کمایا اور حرام خرچ کیا اب لوگ کہتے ہیں ہمارے حلال کی روزی اپنے پیسے سے کر رہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے حرام وہی باؤنڈری آپ کی باؤنڈری ہے آپ کے پاس آپ با اختیار اس حوالے سے نہیں ہے آپ حلال کمائے اور حلال ہی خرچ کریں چوتھی کیٹیگری بنے گی جس نے حلال کمایا اور حلال خرچ کیا اس کو پھر حساب دینا ہوگا کہ بھائی کو ہم نے نافذ کرنا کو نافذ حلال ہاں، ہی کمائے اور حلال ہی خرچ بالکل یہ ایسا ماشاء اللہ زبردست آپ نے وہ کیٹیگریز بتائی یہ تو ہر ایک کو یاد کر لینی چاہیے اور بلکہ جن کے پاس قلم ہو مطلب جن کا ناگر اخبار ہے امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ اس میں مال کی آفات کا بیان ہے اور اس میں یہ پورا مواد موجود ہے اچھا۔ کہ کمانا اور پھر اس کی اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے نا کہ حلال کما کر حلال خرچ کرنے والے کو پھر سوال جواب کا سامنا ہونا یعنی امیر علیہ سنت تمید یہ باندھی کہ ایسا مال فائدہ کس چیز کا کہ مال کے پیچھے بھاگی جا رہے ہو پہلے تین والے تو گئے چوتھے والا بھی حلال کما کر اور حلال خرچ کرے گا اس میں دیکھنا فضول خرچ نہیں نہیں نہیں کیا کیا اسراف تو تو لوگوں کے حقوق حقوق ہاں مارے بہت ساری چیزیں موجود حلال کما کے حلال پہ خرچ کیا ہے تو اس کا بھی جی۔ حساب بارہ لوگ واہ جی مدنی پھول بھی زبردست مل رہے ہیں آپ کی کالز بھی ہیں مدنی جل کے ناظرین آئیے آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں سندور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد ندیم اختاری حیدرآباد شہر سے اسلامی زندگی پروگرام اور یہ دنیا چھوڑ کر جانا کے موضوع پر بہت پیارا آج کا یہ پروگرام ہے میرے ایک بھائی نے جو گناہوں میں لکھڑا ہوا تھا اس نے آج کا پروگرام دیکھ کے سچی توبہ کیے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے دعا کریں اور میری والدہ بیمار ہیں ان کی بھی صحت کے لیے دعا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحبا کہیں گے آپ کو سچی توبہ تو اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے مجھے ہم سب کو ہمارے ناظرین کو نصیب ہو جائے یقیناً اب توبہ کی ہے تو اب اس پر استقامت پانے کے لیے آپ اور آپ کے بھائی سے گزارش ہے خیر میں حیدرآباد سے کال تھی جی تو آپ اپنے فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں ہمارا وہاں جمعرات اجتماع میں جائیں مدنی چینل دیکھیں کافلوں میں سفر کریں کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ بڑا مکار ہے ہمیں توبہ تو کروا دیتا ہے ہمیں لگتا ہے میں نیک بن گیا ہوں اور جو ہمیں لگتا ہے میں نیک بن گیا ہوں وہاں سے پھر یو ٹرن ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی بھی مطمئن مت ہوئیے گا کہ جی۔ میں نے توبہ کر لی ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے باپا آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے کتنوں کو توبہ کی توفیق دی ہے لیکن توبہ کے موضوع پر جو امیر علیہ سنت کی رکت دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کے اشعار دیکھتے ہیں وہ ہے نا یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا یعنی آج بھی امیر علیہ سنت کا یہ انداز ہے کہ میں نیک بن جاؤں اور ہم یہاں پر جناب مطمئن ہو جاتے ہیں میں نے سچی توبہ یہی مدنی ہمیں ہمیں اپنانی اور یہ نیک نیک وہ ہیں کہ جن کے دامن سے وابستہ ہو ہو کر بندے نیک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں نیک بنائے آپ کو بہت مبارک ہو ہم آپ کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں لیکن بس وہ کہتے ہیں نا ڈر ڈرتے ہی رہنا ہے یہ ایک بار ڈر کے پھر بے خوف نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ڈرتا ہوا رکھے اور اسی ڈر اور خوف کے ساتھ ایمان بچا کر دنیا سے جانا نصیب فرما بلکہ جو علاقے میں اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان سے رابطے میں بالکل رابطہ جائیں وہاں پہ فیضان کا درس ہوتا ہے تو آپ درس میں شریک ہو جائیے اس کے بعد انشاءاللہ انہی کے ساتھ سر اجتماع میں یہ ماحول ہی مدنی ماحول میں اپنے اپنے آپ کو دیکھیں نا ہم ماحول میں نہ ہوتے تو نہ ہوتے ہمیں بھی ماحول میں جو کچھ بچے ہیں تھوڑا بہت اللہ کرے کہ واقعی کامل بچنے والے ہو جائیں ہاں۔ آپ بھی ماحول میں آ جائیں جی اگلی کالس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اطر تاریخ صابری کا بینا راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ اسلامی زندگی الحمد للہ بہت ہی انفارمیٹو ہے ہمیں بہت زیادہ اسلامی معلومات اس سے حاصل ہوتی ہیں آج کا جو ٹاپک ہے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا ایک سمپل فارمولہ اگر مسلمان اپنے ذہن میں بیٹھا لے تو وہ اس زندگی کو ہمیشہ عارضی جانے گا تو میں انگریزی میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب مسلم actual life will be start after the death of a Muslim. Actual life of a Muslim will start after the death of a Muslim. اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونی ہے تو پھر یہ ظاہری چیزوں میں ہم پھنسنے کے بجائے ان کو ضروریات کے لیے استعمال کریں گے اور مقاصد کی طرف نظر ہوگی اور مقاصد کیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا خالق کائنات یہ حکم ارشاد فرماتے انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ the things which have been predefined کہ جو چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں we are all struggling to achieve that things کہ ہم سب ان کوششوں کے ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں but unfortunately the things which are depend on our deeds جو ہمارے امال پہ منحصر ہیں چیزیں ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے وہ جنت اور دوزخ ہیں کہ جیسے ہم کریں گے اللہ تبارک و تعالی جلا جلالہ اپنے فضل سے وہ ہمیں عطا فرمائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیان کی نا اسی کو ڈسکرائب کر دوں تھوڑا سا میں تو دنیا اور آخرت اس میں ایسا روایت اگر ہم ذہن میں رکھیں نا کہ بعد مجھے سمجھایا گیا کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے اس میں شاید انگلی کا لفظ ہے یا سوئی کا مجھے وہ ذہن میں نہیں ہے تو وہ اگر کوئی ڈالے اور واپس نکالے اب اس کے ساتھ جو پانی آیا کتنا آ جائے گا وہ ہے دنیا اور جو بچ رہا یہ ہے آخرت تو اسلامی بھائیوں یہ کانسیپٹ اگر ذہن میں رکھا جائے تو دنیا میں یقین جانیے نیکیوں میں کوئی بوریت نہیں آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم گناہ چھوڑیں گے تو ہمیں بوریت ہوگی الحمد للہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دنیا بھر میں آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے ہمارے اسلامی بھائی الحمد نیکیوں میں سنتوں پر عمل میں فرائض و واجبات کی پابندی میں آپ کے سامنے ہے اتھر بھائی کی کال مرحبا ماشاء اللہ جی۔ اتھر بھائی آپ بھی اپنی صابری کابینہ سے خود بھی اور دیگر بھی ساتھ میں لے کر بھی مبلغین جو اکتالیس دن کا مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس ہو رہا ہے اس میں تشریف لے آئے گی گا جی، بھر بھائی کی حوصلہ افزائی کروں گا یہ ماشاء بہت بہت نپیتلی گفتگو انہوں نے کی ہے امید ہے یہ بیان کرتے ہوں گے اور اگر نہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں ماشاءاللہ اتنی اچھی نالج بھی ہے ان کو بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور میسج واقعی کمال تھا اور سوچنے والی دونوں باتیں بڑی مطلب سنہری باتیں کہ اصل زندگی آخرت ہے اور دوسری بات جنہوں نے کی کہ جس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے وہ چیز تو ہم نے ملنی ہے رسک کے پیچھے مال بھی لکھا ہوا ہے جو کچھ نعمتیں ملنی ہیں وہ لکھی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں ایمان سلامت ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہوگی قبر جنت کا باغ بنے گی کہ نہیں آخرت میں ہم نے جواب کیا دینا جو چیزیں ہم نے اسٹرگل سے حاصل کرنی ہے اسے بلائی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکل عطا آفرما آمین جی اگلی کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کا جو یہ سلسلہ اسلامی زندگی للہ اللہ راہ راست کا ذریعہ بن رہا تو آپ کو جو یہ موضوع ہے دنیا چھوڑ جانا ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت آج کے دور کے حساب سے بہت ہی پیارا ہے آپ کے جتنے بھی نگران بیٹھے ہیں آپ کی بہت بہت بہت کوششوں کی وجہ سے کافی راہ راہ پر آئے الحمد اور میری نا آپ کی فرمائش تھی کہ دنیا چھوڑ جانا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اثر سے بال کر رہا ہوں سلسلہ اسلامی زندگی میں موضوع اس سب جو یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بہت ہی اہم موضوع کی ترکیب ہے اگر حضور واقعی یقین کے دل کے یقین کے ساتھ کوئی بندہ اس چیز کو تسلیم کر لے کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے پھر تو گناہ کے قریب نہ لے لیکن اس کے باوجود پھر یہ یقین بھی ہوتا ہے اور پھر بھی بندہ گناہ کرتا ہے کون سے ایسے اخبار ہیں جس کی وجہ سے بندہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے اور میری ایک فرمائش ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے یہ اگر کلام سنا دیا ان شاء اللہ آپ کے سوال کا جواب لیں گے ان شاء اللہ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالیٰ ہیں یہ دنیا چھوڑ جانا ہے اس کے متعلق میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا ہم نے چھوڑ جانا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی آخرت سنوارنی چاہیے دنیا اور آخرت کو سنوارنی چاہیے اپنی والدین کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ جو دنیا عمل ہے یہ اچھا عمل کر کے ہم ساتھ لے کے جائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں ثاقب جاوید ضلع بکر سے بات کر رہا ہوں آپ کا یہ جو سلسلہ ہے اسلامی زندگی بہت پیارا سلسلہ ہے اور آج یہ جو موضوع ہے یہ دنیا چھوڑ جانی ہے بہت اچھا موضوع ہے حضور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے صحت دے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نڑول آزاد کشمیر سے محمد بنارس عرض کر رہا حضرت کا کلام یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو سنا دی سوال ہوا سب کے پتا بھی ہے دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور پھر بھی بندہ جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسباب کیا ہے اس میں یہ کہ غفلت کہ ہمیں معلوم ہے کہ گناہوں کا انجام جہنم ہے اب اگر جہنم کے مطلب وہ تھوڑے سے آزادات ہمیں یاد ہو نا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا سے ستر گنا تیز ہے اور اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے نا تمام اہل زمین اس کی گرمی سے مر جائیں گے اور جہنمیوں کو جس زنجیر سے باندھا جائے گا وہ کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے نا تو وہ پہاڑ زمین کے اندر دھس جائے اور جہنم کے جو سانپ ہوں گے وہ یہاں کے اونٹ کے برابر ہوں گے اور ان میں سے اگر کوئی سانپ کسی کو کاٹ دے چالیس سال تک اس کا درد محسوس کرتا رہے گا اور جہنم کا جو ہلکا ترین عذاب ہے ان کم سے کم جسے عذاب کہا جا سکتا ہے جہنم کا کوئی عذاب ہلکا نہیں ہے کم سے کم مائنر وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کٹور اب یہ چیزیں جب ہم بار بار اپنے پیچھے نظر رکھیں گے کہ گناہوں کا انجام جہنم ہے گناہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے تو یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں گے یہ چیزوں کو ہم یاد رکھیں گے کیونکہ ہماری یادداشت کمزور ہے ہم یہ کہتے ضرور ہیں کہ حافظہ کمزور ہے حافظہ کمزور نہیں ہوتا وہ یہ نہیں بولتا کہ اپنی جیب میں پیسے کتنے ہیں وہ یہ نہیں بولتا کہ آپ نے الماری میں کتنے پیسے رکھے ہوئے وہ یہ نہیں بولتا کہ میری تنخواہ کتنی ہے بھولتا نہیں ہے لیکن اس جانب اب وہ شیطان جو ہے نا کو بھلوا دے اس میں نا دو چیزیں کر دیتے ایک تو آپ نے فرمایا کہ عذاب یاد رکھے دوسرا یہ کہ انسان جو ہے نا وہ فطرتن جو چیز فوراً مل جائے نا اس کی طرف فوراً چلا جائے ہاں، یہ بھی ایک گنا کی لذت تو فوراً مل جاتی ہے عذاب بعض اللہ بعد میں ملے گا سامنے ہے نہیں عذاب ابھی فلم دیکھی یا حرام دیکھا ایسا تو نہیں فوراً آنکھیں چلی گئیں اب وہ جائیں گی اس وقت دیکھیں گے ابھی تو مزے لے لیں تو معذ اللہ انسان یہ سوچے کہ یہ کام کرنا کیسا ہے کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں اور اپنے ناما اعمال میں ایک ایسی انٹری کروا رہے ہیں جس کا جواب دینا ہے اور جس کا انجام یہ ہے اور جو سب کے سامنے میدان میں سب کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا اور دیکھیں آج اگر دنیا بھی اگزامپل کے ذریعے سمجھے ہمیں ہم ہم جسم کے اندر تو نہیں دیکھ رہے ہوتے جی، جی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کولیسٹرول ہے ہم ڈر جاتے ہیں ڈاکٹر جی۔ کہتا ہے چکنا مت کھانا ہم نہیں کھاتے ڈاکٹر کہتا ہے شوگر ہے میٹھا مت کھانا میٹھا چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر جو کہ شاید فاسق بھی ہو گناگار بھی ہو اس کی بات مان کر ہم نے حلال کھانے چھوڑ دیے چکنا بھی چھوڑ دیا چینی بھی چھوڑ دی اللہ کے رسول کے وعدے ہیں سچے وعدے ہیں احادیث میں یہ مفہوم موجود ہے کہ گنا کرنے پر اللہ ناراض ہوا تو کیسا عذاب ملے گا ہم اس وعدوں کو کیوں بھول جاتے ہیں کوئی ایسی شیلڈ بتائیں کوئی ایسی شیلٹر بتا دیں کوئی ایسی ڈھال بتا دیں کہ جس کو میں اپناؤں تو یہ گناہوں کے اسباب جس کو میں اختیار کر لوں ایسی شیلڈ اپنے اوپر اوڑھ لوں کہ یہ گناہوں کے اسباب اور جو دیگر یہ گناہوں کے معاملات ہیں یہ اگر میری طرف آئیں بھی تو میں اپنا بچ بچا کرنے میں جاؤں اسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں دیکھیں کنفرمیشن والی شیٹ تو کوئی نہیں بتا سکتا ہم جب بزرگان دین صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں وہ لرزہ رہتے ہیں یعنی اشرائے مبشرہ ہوتے دنیا میں جنت کی بشارت سن لی اور خوف خدا سے لرزا رہتے تو یہ تو بندہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ میں ہنڈریڈ پرسینٹ بچ جاؤں گا مجھے اصل تو اللہ کی رحمت بچائے گی جی، ایک بات تو ذہن میں رکھنی ہوگی مجھے اسی رب سے مدد مانگنی ہوگی جو قوت والا جو طاقت والا مجھے شیطان کے مقابلے کی ہمت وہی دے گا لیکن اسباب تو یقیناً ہم اختیار ہاں، کریں ہیں اب اسباب بالکل ایزی ہیں دیکھیں کوئی شرابی کے ساتھ روزانہ اٹھے گا بیٹھے گا وہ شرابی بن جائے گا کوئی سگریٹ پینے والے کے ساتھ صبح شام بیٹھا رہے گا تھوڑے بعد ہم اس کو بھی سگریٹ پیتا ہوا دیکھتے ہیں جی، جی۔ آپ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والے بن الاقوامی ویور ہمارے ساتھ ہیں تو اگر کوئی یہاں سے جاتا ہے ہاں۔ اب وہ اردو بولتا ہے ہاں۔ اب وہاں کچھ عرصہ رہے تو وہ وہاں گا ایٹموسفیئر انوائرمنٹ امپیکٹ کرتا ہے جی، اب آپ بننا چاہتے نیک ہیں اور رہنا گناگاروں کے ساتھ ہے بننا چاہتے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور انوائرمنٹ اپنانا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں کا بلکہ کافروں کا تو یہ تو بڑی ان لوجیکل بات ہے لاجیکل بات یہ کہ میرا جو گول ہے میرا جو ایم ہے مجھے جیسا بننا ہے میں ان جیسے لوگوں کے ساتھ تو بیٹھوں نا پھر اس کے بعد مجھے انشاءاللہ وہ ماحول امپیکٹ کرے گا نیک لوگوں کی صحبت امپیکٹ کرے گی اور that is a environment of دعوت اسلامی دنیا دیکھتی ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اجتماع میں آنے والا کافلوں میں سفر کرنے والا آہستہ آہستہ آہستہ بالکل کلیئرلی اور یہ داستان بتانے کی بات نہیں ہے اپنے اطراف میں دیکھ لیں لاکھوں لوگ دنیا میں آپ دیکھیں جو پہلے کیا تھے یعنی اگر ہم صرف ایک پانچ ہزار کا اجتماع کرے اور سب کو باری باری کھڑا کرے بتاؤ پہلے کیا تھے تو ہر کسی کی کچھ اور کہانی نکلے گی کہ وہ پہلے کیا تھا ہم سارے دیکھ لیں یہاں بیٹھے ہم کیا تھے ہمیں بدل دیا نام پڑا نا نزا کی سختی ہے یہ سن کر میں سنت تشریف لائے تھے سردار آباد میں اجتماع کیا تھا تو واپسی پر یہ کلام وہ بس میں کیسٹ میں لگا ہوا تھا یہ سن کر زیادہ الحمد للہ آپ ماحول نہیں چھوڑ جس ماحول نے لاکھوں کو بدل دیا ایک دنیاوی اگزامپل دے دوں پھر میرا خیال آپ کے سلسلے کا وقت بھی جی۔ ختم ہو رہا ہے آج دنیا میں علاج کروانا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں یار کون سا ڈاکٹر اچھا ہے پھر یہ دیکھتے ہیں اس ڈاکٹر سے جو ہے وہ شفا کتنوں کو ملی ہے ڈاکٹر اچھا بھی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے تو لوگ بدل جاتے ہیں رزلٹ آ رہا ہے تو ہم اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اگر واقعی گناہوں کے مرض سے شفا پانی ہے جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے ایک ایسا ڈاکٹر بتاتا ہوں میں آپ کو اور ایک ایسا ہاسپٹل بتاتا ہوں کہ جس کے پاس جاتے ہیں نا تو ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑوں لوگوں کو شفا مل چکی ہے اور وہ صحیح ہوئے ہوئے پہلے جو مریض تھے وہ تندرست لوگ آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور اس ڈاکٹر کے پاس دوائیاں بھی بڑی میٹھی میٹھی ہیں ذرا جائیں تو کبھی مدنی مذاکرے کی ٹیبلٹ دیتے ہیں کبھی مدنی انعامات کا انجیکشن لگاتے ہیں انجیکشن لگاتے ہیں اس میں درد بھی نہیں ہوتا پھر صحت تو کہتے نا وہ پر فضا مقام پر ہوا بدلی کرنے کے لیے ڈاکٹر بھیجا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ہمیں مدنی قافلے میں بھیج دیتے ہیں ہاں، ہاں، ہاں۔ تو ایسی پیاری پیاری دوائیں ہیں آپ کو بھی دعوت دوں گا اور پھر وہ ڈاکٹر اتنے شفیق ہیں کوئی فیس نہیں لیتے بلکہ ملاقات کرتے ہیں تو تحفہ بھی خود ہی دیتے ہیں خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو آ جائیے ہاسپٹل میں داخل ہو جائیے بیماری بھی ہم نے بتا دی دی ہے صرف بیماری نہیں بتائی ہاسپٹل کا پتہ بھی بتا دیا ہے ہاسپٹل میں داخلے کی فیس بھی کوئی نہیں ہے ڈاکٹر بھی بڑا پیارا ہے ہے اپوائنٹمنٹ لے کر نہیں بلکہ خود کہتا آ آ آ جاؤ جاؤ جاؤ مدنی ماحول میں تو یہ ہاسپٹل کے دروازے کھلے ہیں فیضان مدینہ میں آئیے اپنا روحانی علاج کرائیے واقعی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جا کر لگتا ہے کہ کچھ دھل رہا ہے کچھ فرق پڑ رہا ہے بہرحال آپ کا موضوع واقعی ایسا ہے سلمان بھائی کہ جس پر کئی سلسلے کرنے چاہیے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے کاش آج کے سلسلے کی برکت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ جملہ ہمارے دلوں پر نقش ہو اور میں کاش برائی کرتے وقت چھپ کر گنا کرتے وقت ہمیں یاد آ جائے دنیا کی محبت میں غرق ہوتے وقت مال کی محبت میں غرق ہوتے وقت یہ یاد آ جائے کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے سب آپ نے کہا جیسے اپنے انوائرمنٹ کو بدلیں اپنی کمپنی کو صحبت کو جو ہے وہ تبدیل کریں تو کیا ہم جو مسلمان ہیں گناہ گار ہیں ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں ان سے سلام کلام چھوڑ دیں ان کے ہاں آنا جانا جو ہے وہ چھوڑ دیں اگر وہ ہمیں کوئی دعوت دیں تو ہم ان کی دعوت میں نہ جائیں کیا اس کا اس کا بھی تھوڑا نے ایک بار مثال بھی کتابوں میں موجود ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ پانی کے اوپر کشتی رہتی ہے اس طرح نہ رہو کہ کشتی پانی کے اندر چلی جائے اب کشتی میں پانی میں گئی تو ڈوب جانی ہے نا جی۔ آپ میل ملاپ رشتے داریاں وہ اپنی جگہ لیکن اپنے آپ کو ان کے حوالے تو نہ کر دینا ہاں۔ بلکہ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہم اپنے یہاں آپ ہمیں فیضان مدینہ بلاتے ہیں گناہوں سے گناہوں کی آگ بجھانے کے لیے ہمیں اپنے شہر میں ضرورت ہے گناہوں کی آگ بجھانے کے لیے تو واپا فرماتے فیضان مدینہ آؤ پہلے آگ بجھانا تو سیکھ لو اس کے بعد واقعی اپنے ملک ہی جانا اور وہاں جا کر آگ بجانا ایک بڑا خوبصورت جملہ ان دنوں سفر میں نگران شورا نے فرمایا کہ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں آئی سب کے ساتھ بیٹھے تھے اسی طرح مکالمہ ہم نے ایک مکالمہ شوٹ کیا ہے گاڑی کے اندر بیٹھ کر یورپ کی سڑکوں پر ہم جا رہے تھے تو نگرانی شورا ہم ساتھ بیٹھے تھے ہم نے سوال جواب شروع کر دیے تو میں نے سب سے سوال کیا اسی انداز میں جو آپ نے کیا ناظرت کیا اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہ دیں آپ کہتے ہیں کافلوں میں جائیں آپ کہتے ہیں دعوت اسلامی کو وقت دیں لیکن شعرا نے بڑی پیاری جتنا اس بات کو میں سوچتا ہوں اتنا لطف آتا ہے کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہر بندہ اپنی فیملی ہی کو صحیح ٹائم دے دے اللہ ذرا غور کریں ہمیں ٹائم نہ دے ہر انسان جو صحیح ٹائم شریعت نے کہا ہے نا فیملی کو دینے کو وہ ٹائم دے دے مسئلہ مسئلہ ٹھیک ہو جانا ہے یعنی اگر میں اپنی بیوی کی اصلاح کر لوں اپنے بچوں کی اصلاح کر لوں باپ اپنے بچوں کی گھر والوں کی اصلاح کر رہے تو فرض سے تو معاشرہ بنتا ہے سارے گھر ٹھیک ہو گئے سارا محلہ ٹھیک ہو گیا سارا محلہ ٹھیک ہوا سارا شہر ٹھیک ہو گیا ہر بندہ دے اپنی فیملی کو ٹائم کسی اور کو نہ دے لیکن صحیح ٹائم دے اب وہ ٹائم کیسے دینا ہے وہ سیکھ لے جس کو آپ ٹائم دینا کہہ رہے ہیں نا وہ ٹائم دینا ٹائم دینا نہیں ہے ٹائم برباد کرنا ہے وہی نگرانی شورا والی بات اگر ٹائم دے گا ٹائم ٹائم دے دے دے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی ہمیں ٹائم نہ دے صرف اپنی فیملی کو ٹائم دے دے گھر والوں کو باپردہ بنا دے بچوں کو نیک بنا دے نمازی بنا دے ان کو مدنی ماحول میں ساتھ لے کر آئے ہم کون سا کہتے چھوڑ کر آئے ان کو بھی ساتھ لائے اچھا لاسٹ منٹ ہے آپ کا کوئی آخری لاسٹ منٹ میں پیغام مدنی چینل کے ناظرین کے نام اس میں یہ پہلے گزارش کی ہے کہ آج کا جو ہماری نیت وہ یہ تھی کہ تیاریاں جو کر رہے ہیں اکاش کے یہ کچھ کانوں میں کچھ ہماری بھی وہ ٹوٹی پھوٹی آواز پہنچ جائے وہ رک جائیں وہ رک جائیں خود گھر والے کوشش کریں ان پر وہ سمجھائیں تو اللہ کرے کہ کوئی گناہ سے بچ جائے اس رات میں اور یہ وہی کہ چھپ کر اگر کر بھی لیے وہ خبردار ہے کیا ایسا یہ گناہوں کے دوران اگر موت آ گئی تو بنے گا میں یہاں یہ ایسا کروں گا کہ ماشاءاللہ ہماری بہت بڑی ویورشپ ہے اللہ کی مہربانی سے دعوت اسلامی والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہر ایک اسلامی بھائی ایسے اسلامی بھائی کو چوز کرے جو یہ مناتا ہے بالکل جو یہ برائی کرتا ہے ہم کروڑوں لوگوں کو سب مل کے بچا سکتے ہیں خالی باتیں نہ کریں جی, جی، ہم جی۔ بڑے خوش ہو رہے ہیں کیا سلسلہ کیا جناب ہمیں اپریسیشن کے میسج بھی آ رہے ہیں فون بھی آ رہے ہیں بڑا کمال کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں جی، ہر بندہ ذمہ داری محسوس کرے اونلی ون اور اس کا طریقہ یہ ہے اکتیس دسمبر کو شام کسی بہانے اس کو اپنے گھر بلا لیں اس کو چائے پلائیں اور باپا کو مدنی مذاکرہ شروع کر دیں باقی کام میرے باپا ترکیب بھی ہو ہے جی اجتماعی ترکیب بالکل اپنے گھر بلا لیں ہر شہر میں اجتماعی ترکیب ہوگی بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہو سکتا ہے اس وقت مجھے ایسے ناظرین بھی سن رہے ہو جو خود کسی ملک میں پہنچ چکے ہوں یہ منانے کے لیے تو آپ اس ملک میں برائی کی طرف جانے کے بجائے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں مدنی مذاکرے میں بیٹھ جائیں آپ کا یہ سفر بھی اللہ نے چاہا جو ہے نا وہ مقبول ہو جائے گا گناہوں سے بچنے والا ہو جائے گا بدل دیں اس کی تو یہاں میں عرض ایک آخری عرض یہی ہے ایچ اینڈ ایوری انڈیویجل جتنے ہمیں سن رہے ہیں چاہے وہ اسلامی بہنیں ہیں چاہے وہ اسلامی بھائی ہیں ہر بندہ جانتا ہے میری فیملی میں فلاں لوگ جاتے ہیں میرے خاندان میں فلاں لوگ ان کو کسی طرح قائل کریں کہ آپ آج نہ جائیں یہ ہم نے سلسلہ دیکھا ہے اور آپ پلیز مدنی چینل کے ساتھ وقت گزاریں اچھا وہ نہیں مانتے آپ کی نیکی کی دعوت دینے کا ثواب تو کہیں نہیں ملے گا اور جو آپ کو میں وہ اصل میں پتا ہے کیا مجھے وہ آپ کی جو ہے نا وہ تپش آ رہی ہے نا جو ماشاء اللہ جلن ہے آپ کے اندر ایک جل رہا ہے تو میں یہ مزہ جب آئے نا کہ ایک کروڑ اسلامی بھائی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مل کر ایک کروڑ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو روک لیں that is a big change نا خالی نارا کیوں لگائے بھائی آج ایک ایک کا ہدف لے لیں ہمیں کل سلسلے میں میسج کریں کہ ہم نے سلسلے میں ہدف لیا تھا ہم نے ایک کو روک لیا ہے کوئی ایک روکے کوئی چار روکے کوئی سات چتل مدینہ کے روکے سات روکے کوئی بارہویں کے بارہ روکے پچیس ہاں، ہاں، دسمبر کو چلائیں گے کہ ان ہم نے اتنے لوگ جو جانے والے تھے خود بھی رک گئے ان کو بھی نہیں جانے دیا یہ پریکٹیکل چینج لائے نا باہر سے باہر آتے نا تو جب جب وہ دیکھیں گے نا دوسرے رکے تو میں بھی رک سکتا ہوں تو یقین جانے کہ آپ رک سکتے ہیں رکنے والے رکے ہمارے بزرگوں نے دن کے واقعات ہیں لیٹس میک چینج انشاءاللہ انشاءاللہ آئی صاحب کا مدنی پھول بہت پیارا آخر میں دیا آپ کسی طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ نیکی کی دعوت جو ہے وہ خود نہیں دے سکتے یا دینا نہیں آتی تو اس کا بھی ایک بہترین ذریعہ مدنی پھول دے دیا آپ چائے پر بلا لیں کھانے پر جو ہے وہ اپنے گھر پہ جو ہے وہ بلا لیں اور مدنی چینل میرے کر لیں اللہ اللہ باقی مدنی چینل کے سلسلے کا وقت جو ہے یہ ختم ہوا چاہتا ہے آپ اسلامی کی مدنی خبریں جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں گے سلسلے کے بعد انشاءاللہ شاء آج جیسے آہد صاحب نے بیان فرمایا کہ چھ بجے سے تقریباً ہماری جو نشریات ہیں خصوصی نشریات جو ہے یہ جائز و ساری رہیں گی اگلے دن جو ہے وہ کافی لمبے ٹائم کے لیے آپ بہرحال جب بھی آپ کو موقع ملے مدنی چینل کے ساتھ رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے ایک حاضر صاحب نے جو ہدف دیا ہے ہمیں ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن نے ایک ایسے اسلامی بھائی اور ایک ایسی اسلامی بہن پر جو ہے وہ انفرادی کوشش کر کے ان کو مدنی چینل پر لے کر آنا ہے اس رات میں جو ایسے فضول کاموں میں اور گناہوں کے کاموں میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد